سراط مستقیم کیسٹ سینٹر ہمارے یہاں خراط قرآن مجید مختلف علماء دین کے بیانات نعت شریف اور مشاعروں کی اور سیریز دستیاب ہمارا پتہ یاد رکھیے فخر ملت گراؤنڈ جامع مسجد موزم موظفور پلی Hyderabad phone number nine three four six three one seven six one five سراط کیسے الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم اور اساتذہ اکرام کی دعاؤں کے توفیل میں چند سال پہلے چند سال سے اس کام میں لگنے کے اللہ نے توفیق خطا فرمائی دو سال پہلے غیر مقلدین کا جو مرکز ہے مغل نگر کے علاقے میں وہاں سے چند ساتھی آئے آنے کے بعد انہوں نے اسی طرح کی بات چیت کی تو ان سے کچھ بات چیت ہوئی تو وہاں کے جو ساتھی تھے نوجوان بچے تھے انہوں نے اس بات کا تقاضا کیا کہ ان موضوعات کے اوپر مناظرہ کرنا چاہیے اس واسطے کہ یہاں کے علماء بھی حدیثیں پیش کر رہے ہیں وہاں کے علماء بھی حدیثیں پیش کر رہے ہیں تو کیوں نہ ایسا ہو کہ دونوں طرف کے علماء کو بٹھایا جائے اور اس کے بعد مناظرہ کیا جائے تو ہمارے ساتھی تیار ہو گئے مناظرہ کرنے کے واسطے اور وہاں کے جو پورے ہندوستان اور حیدرآباد اور سکندرآباد کی جمعیت اہل حدیث کے جو امیر ہیں ابوالحسن پرتاپ گڑھی صاحب ان سے بات چیت ہوئی انہوں نے بھی رمضان رمضان میں وقت دے دیا ظہر کی نماز کے بعد کا وقت تھا وقت دے دیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے ہم دوسرے دن ظہر کی نماز کے بعد مناظرہ کرنے کے واسطے تیار ہیں لیکن دوسرے دن جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے ان کے مرکز کے پاس مناظرہ کرنے کے واسطے تو وہاں پر ایک وکیل صاحب آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ اس وقت مناظرہ نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ ہمارا جو مرکز ہے اس میں بہت سارے ساتھی آئے ہوئے ہیں اگر وہاں پر بات چیت ہوگی تو پھر شور شرابہ ہوگا اس واسطے ہم پہلے اپنے آفس میں بیٹھ کر کے پہلے ہم رولز اور اپنے جو شرائط ہیں وہ طے کریں گے اس کے بعد پھر مناظرہ کریں گے یہ کہہ کر وہ اپنے آفس میں لے گئے وہاں پر جانے کے بعد بات چیت ہوئی بات چیت میں جو خاص طور سے بات سامنے آئی وہ بار بار اس بات پر زور دے رہے تھے کہ اگر آپ ہم سے اور ہمارے امیر سے مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی ہمارے اپنے امیر کو بلانا پڑے گا اگر آپ کے امیر صاحب آئیں گے تو ہم ہمارے امیر صاحب کو پیش کریں گے اور مناظرہ کرنے کے واسطے دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ آپ کا ایک آپ کی جو رجسٹرڈ جماعت ہے وہ جماعت کی طرف سے آنا چاہیے اس کا اسٹامپ پیپر آنا چاہیے اس کے اوپر سگنیچر ہونا چاہیے اس کے اوپر اسٹامپ ہونا چاہیے ان سارے شرائط کے ساتھ اگر آپ آئیں گے تو مناظرہ پھر کیا جائے گا اس وقت یہ بات ذہن میں آئی کہ اس موضوع کے اوپر کام کرنے والی باضاب تک جماعت تیار کی جائے تاکہ اس طرح کے تقاضے جہاں سے آئیں وہاں کا وہاں کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے ورنہ ہو رہا عام طور سے یہ کہ ان لوگوں کی طرف سے تقاضا آ رہا اور وہ لوگ ایسی شرائط رکھ رہے ہیں جن کی کوئی سر اور پیر نہیں ہوتا جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور ان کو ہم پورا نہیں کر سکے تو وہ لوگ یہ غلط فہمی عوام میں پھیلا رہے ہیں کہ یہ لوگ کچھ بھی کر نہیں سکتے ہیں اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو اسی اسی واقعے کے بعد چند علماء نے الحمد للہ بیٹر کے تنظیم بنائی تھی اسی نام سے اس کے تحت میں دو سال میں الحمد للہ شخا کا کام ہوا اس تنظیم تنظیم سے متعلق افراد جہاں سے بھی آتا ہے حیدرآباد کے مختلف محلوں سے وہاں جا کر انفرادی اور اجتماعی طور پر مناظر اور بحث و مباحثہ بھی کرتے ہیں اسی طرح چند مباحثے پچھلے چند مہینوں میں شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر ہوئے چار خندل میں ایک مناظرہ ہوا وہاں پر تقریباً چالیس پچاس ساتھی تھے ان کو غیر مقلف صاحب پریشان کر رہے تھے وہاں مولانا عبید الرحمان صاحب برکات ہم نے ہم لوگوں کو حکم دیا تو وہاں پر جا کر کے تھوڑی سی بات چیت ہوئی تو اس بات چیت کا بڑا فائدہ ہوا اور وہ جو غیر مقلد صاحب تھے وہ اپنے علماء کو لے کر کے آئے تھے ان کے قریب کے مسجد کے ایک امام صاحب بھی تھے لیکن الحمدللہ وہ کچھ جواب نہیں دے سکے اور جو اپنے ساتھی تھے الحمدللہ ان کا ذہن پورا صاف ہو گیا اسی طرح مسجد القوثر محمدی لائن میں رمضان کے شب میں تراوی پر وہاں کے جو غیر مقلد علماء ہیں اور مسجد تقوا وغیرہ کے جو امام ہیں ان سے بھی مباحثہ ہوا اور الحمدللہ اس کے بھی اچھے نتائج برآمد ہوئے چند مہینے قبل حکیم پیٹ کے علاقے میں دو چار غیر مقلدین بہت زیادہ شور مچا رہے تھے اور عوام الناس کے ذہنوں کو خراب کر رہے تھے وہاں ایک فکر رکھنے والے دوست نے ان غیر مقلدین سے ملاقات کا وقت طے کیا اس تنظیم کے کچھ احباب وہاں پہنچے رفیدین پر مناظرہ ہوا اور الحمد اس کے بہت اچھے اثرات ظاہر ہوئے پہلے غیر مقلدین بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے تھے مگر اس مجلس مناظرہ میں وہ مناظرہ میں وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے تو جتنے عوام الناس وہاں پر تھے اور عام پبلک وہاں پر آئی تھی وہ سب ان پر آوازیں کسنے اور جواب کا مطالبہ کرنے لگے جس سے غیر مقلدین کو بڑی حجیمت اٹھانی پڑی اور اس علاقے میں ان کا فتنہ بڑی حد تک دب گیا ہمارے کچھ ساتھیوں نے چند دن قبل بارکس کے علاقے میں جا کر وہاں کر وہاں کے جو غیر مقلدین کے علماء ہیں اور بعض مقامی غیر مقلد پہلوانوں کے ساتھ بھی بات چیت کی غیر مقلدین حضرات نے دو تین گھنٹے کی گفتگو کے بعد دوبارہ مجلس منعقد کرنے کی پیشکش کی بعد میں ہمارے ساتھیوں نے ان سے فون پر وقت اور جگہ طے کرنے کے لیے کئی مرتبہ بات کی لیکن وہ لوگ آمادہ نہیں ہوئے اسی طرح کالا پتھر میں بھی وہاں کے بعد سرکردہ غیر مقلدین سے بات چیت ہوئی گولکنڈے کے علاقے میں غیر مقلدین کے شورش سے وہاں کے علماء اور عوام اچھی طرح واقع واقف ہیں ان کی ہمتیں اور احناف سے ان کی بدزنی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ غیر مقلد نوجوان نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ گول کنڈے میں جہاں پر بیسوں مساجد الحمدللہ موجود ہیں کہ گول کنڈے میں صرف تین مسجدیں ہیں باقی سب مندر ہیں اللہ کے فضل سے اس تنظیم کے تحت ایک سال قبل گول کنڈے کے علاقے میں تقریباً بارہ الگ الگ مساجد میں مختلف موضوعات پر علماء اکرام کے بیانات ہوئے اس کا بہت اچھا اثر ظاہر ہوا اور جو غیر مقلدین کھلم کھلا ببانگ کے حل چل پھر کر گلی گلی اپنی دعوت دے رہے تھے اور احناف اور نسی کو برا بھلا کہہ رہے تھے ان کا منہ بند ہوا اور ان کے حقیقت سے عوام کو آگہی ہوئی سلسلہ وار جلسوں کے اختتام پر M S function hall Toli Chowki میں ایک بڑا جلسہ رکھا گیا امید سے زیادہ الحمدللہ عوام اس میں شریک ہوئی اسی موقع پر رفیع دین قرت خلف الامام وغیرہ کے موضوع پر کچھ تحریری مواد بھی تیار کر کے عوام الناس تک پہنچایا گیا اور اس سے بہت فائدہ ہوا اور دور دور, دور, دور, دور تک اس کی کابیاں پھیل گئیں گزشتہ رمضان سے پہلے اسی طرح کے سلسلہ وار جلسے حکیم پیٹ کے علاقے میں رکھے گئے جلسوں کے اختتام پر وہاں کوئی بڑا اختتامی پروگرام تو نہیں ہو سکا البتہ ان جلسوں میں سے عوام میں غیر مقلدین کے خلاف خاصا شعور بیدار ہوا خاص بات ان جلسوں میں یہ ہے کہ ان جلسوں کو کامیاب بنانے میں ان علاقوں کے دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے دوست اور خصوصاً نوجوانوں کی بڑی کوششیں اور محنتیں رہیں اللہ ان سب کو اپنے سایہ نشان ثواب دار نتا فرمائے ہماری کوششیں یہ ہیں کے پرامن انداز میں اخباری بیانات اور تشہیر سے اعتراض کرتے ہوئے اپنے مقلد بھائیوں تک صحیح بات پہنچائیں اور غیر مقلد دوستوں کو بھی حق کی دعوت دیں اور تقلید وغیرہ مسائل کی حقیقت سے آگاہ کریں اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق فتح فرمائیں اور آج کا جو جلسہ ہے اللہ اس کو کامیاب فرمائے اور یہ جو موضوع ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے اس کے نوک و پلک کو سمجھنا اور اس کی گہرائیوں سے واقف ہونا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائیں محترم علماء کرام دعوت ناموں کے ذریعے سے جیسے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہمارے غیر مقلد بھائی اور دیگر حضرات جس جس انداز سے مسلمان بھلے بھالے مسلمان بھائیوں کو پھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں سے یہ علمی موضوعات بھی ہے علی اس سے مسئلہ ہے قرب و محیط کا مسئلہ ہے اور اسی طریقے سے تنزلات سطح کا مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ حاضر و نازر مثلا نوجوان بھائیوں کو یہ پریشان کر رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ بولتے کہ اللہ ہر جگہ ہے اب ہر جگہ ہے تو پھر کیا ہمارے ساتھ تہارت خانے بیت الخلاء میں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ خاص علمی باریک موضوع ہے اس کے لیے دو چیزیں نہایت ہی ضروری ہیں علماء نے فرمایا کہ اس طرح کے تحصیل کی خطابات کے لیے ایک تو ایک تو صلاحیت اور قابلیت ہو پختی اور دوسرے اس کے ساتھ زبان و بیان میں بھی انتہائی احتیاط سے کام لے سکتے ہوں ورنہ تو جیسے حضرت ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس طرح کے موضوعات پر کئی لوگ بہک چکے ہیں تو اس طریقے سے اس طرح کی مکمل طریقے سے صلاحیت اور قابلیت رکھنے والے آج کے ہمارے عالم دین معزز حضرت مولانا شاہ مفتی محمد نواز الرحمان صاحب دامت برکات الحم کی شخصیت کو خطاب کے لیے مدعو کیا گیا آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت کی شخصیت ہم ہم سب کے لیے کوئی نئی شخصیت نہیں ہے جب تک آپ ہندوستان میں رہے حیدرآباد میں کافی علمی حلقوں میں اور اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ اور اصلاح و تربیت کی دنیا میں کافی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لیا اور اس وقت <clears throat> ہند و پاک سے بھی آگے بلکہ سات سمندر بھی سے بھی پار نئی دنیا امریکہ کے اندر اسلام کی صحیح معنی میں ترویج و اشاعت اور اسی طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کی دین و حق دین حق اور اسی طریقے سے راہ اعتدال کی رہبری کے سلسلے میں کافی کام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 حق کیا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں ان کا جواب کیا ہے ہمارے دلائل کیا ہیں یہ ہے اس کا موضوع تو صفات باری میں سے ایک صفت عنوان ہے کیونکہ صفات باری تو عموم بہت عام ہے اور دوسرا وحدت الوجود کا عنوان بھی بہت عام ہے اور وہ مضمون بھی بہت لمبا ہوتا ہے اس مسئلے سے تعلق اس کا ضرور ہے تھوڑا سا اس لیے کچھ حصہ کچھ باتوں کا اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ لانے کی کوشش کی جائے گی عام طور پر کرسی پہ بیٹھ کے منہ کھول دینے کی عادت ہے اور علمی مضامین میں ذرا دشواری ہو جاتی ہے بعض مرتبہ اور آج کل دماغ بھی نہیں چل رہا اس لیے میں نے کچھ نوٹس بنا لیے ہیں کاغذ پہ پھر بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اس مسئلے پہ کچھ خاطر خواہ روشنی ڈال سکوں گا یا نہیں حضرت علماء کرام یہاں پر موجود ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ وہ اس کی وضاحت کریں گے اور کرتے رہتے ہیں میں نے بھی تھوڑی سی کوشش کی ہے اس مسئلے کو کہ ہمارے علماء کرام اس مسئلے کی نوعیت کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں تاکہ جب ان غیر مقلدوں سے بات کرنے کا مسئلہ آئے تو ان کے ساتھ بات کرنے میں بھی سہولت ہو اور خود ان کو بھی سمجھانے میں سہولت ہو اور ذاتی طور پر خود بھی صاحب بصیرت ہوں بصیرت اپنے لیے چاہیے کہ ہم جس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں اس میں بصیرت ہو یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے پہلے زمانے میں اس مسئلے پر گفتگو نہیں کی جاتی تھی نہ صرف یہ کہ نہیں کی جاتی تھی بلکہ کرنے کی اجازت نہیں تھی مگر بعد میں ہمارے زمانے میں کچھ زمانہ پہلے اس مسئلے پر بات کرنے کی اس کی تشریحات میں جانے کی ضرورت پیش آئی اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب ضرورات المحضورات علامہ ابن نجیب اور دوسرے صاحب الشباء و نظائر میں اس کے تحت میں بہت سی جزیات لکھی ہیں کہ ضرورتیں جو ہیں وہ ممنوع چیزوں کو بھی جائز کر دیتی ہیں ممنوع کیوں تھی یہ چیز ممنوع اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے ذات سمجھ میں نہیں آتی ایسے اللہ پاک کی صفات بھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ جب صفات کا تعلق ذات سے ہے ذات ہی سے صفات ظاہر ہوتے ہیں صفات سے افعال ظاہر ہوتے ہیں افعال سے آثار ظاہر ہوتے ہیں ذات مرجع صفات ہوتی ہے اور حق تعالیٰ جل جلالہ امن والو ان کی ذات کی گناہ تو کبھی بھی نہیں معلوم ہو سکتی گناہ من حقیقت کیونکہ ہمارے ہفتم کے اور ششم کے اور پنجم کے جو طلبہ ہیں وہ زیادہ ملحوظ ہیں میرے میرے لیے کیونکہ ایک درس کی شکل ہے کنہ ذات جو ہے ذات کی حقیقت بغیر احاطے کے نہیں ہو سکتی اصل میں جب تک آپ اس کو پورا کور نہیں کریں گے مال کو مالے کو نہیں سمجھیں گے جامع اور مانے نہیں تعریف کریں گے اس کی چاہے تام ہو چاہے ناقص ہو حد تام ہو یا حد ناقص ہو نہیں سمجھ میں آتی تو جب اللہ کا اور علماء نے فرمایا ہے کہ ذات اب تعالیٰ شان کی ذات کی گناہ اس کی حقیقت کبھی بھی نہیں معلوم ہو سکتی انسان کی حتیٰ کہ جنت میں بھی نہیں معلوم ہوگی تو چونکہ حق تعالیٰ جل جلالہ کی ذات لامحدود ہے اور انسان اور انسان کی صلاحیت اس کی فہم اس کی عقل یہ سب محدود ہے اور محدود میں لامحدود نہیں سما سکتا اس لیے اللہ پاک کی ذات نہیں سمجھ میں آ سکتی ذات سمجھ میں آنے سے مراد ذات کی حقیقت اور جیسے ان کی ذات ہے ویسے ان کی صفات ہیں وہ بھی لامحدود ہیں اس لیے صفات بھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی پوری طرح کی قید احتراضی ہے بالکل نہیں سمجھ میں آتی ویسا نہیں ہے تسلی اور اطمینان کی حد تک سمجھ میں آ جاتی ہے صفات اور جس حد تک کسی کو صفات اطمینان اور تسلی کے ساتھ سمجھ میں آئیں گی یوں سمجھ لیجیے کہ اس کو اللہ پاک کی ذات بھی اتنی سمجھ میں آئی تو اس کے اندر باریکیاں ہوتی ہیں اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی اس بات کو منع فرما دیا تھا کہ لا تفکرو تفکرو فی اعلیٰ اللہ ولا تفکرو فی اللہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو اللہ میں غور و فکر مت کرو کیونکہ پھر اس سے شیطان کو راہ مل جائے گی وہ مختلف قسم کے الجھنوں میں ڈال دے گا وسوسوں میں ڈال دے گا شبہات میں ڈال دے گا اور شبہ کے ساتھ ایمان جمع نہیں ہوتا ایمان کی تعریف حافظ ابن قیم نے لکھی ہے علم بلا اصل علم علم صحیح بلا ریب کا نام ہی ایمان ہے ایمان کے اندر جاننا ہی تو ہوتا ہے نا اسلام میں کرنا ہوتا ہے ایمان میں جاننا ہوتا ہے علم بلا ریب اور وہ عمل بلا شاہ علم بلا شبہ یہ ایمان ہے اور عمل بلا شہوت یہ عمل صالح ہے عمل صالح کی تاریخ ابن قیم نے اس طرح سے کی بہت زمانہ پہلے میں نے پڑھا تھا اس لیے سرکار والم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسی لیے اسلاف خیر القرون میں صحابہ یہ اس میں بات نہیں کرتے تھے اللہ پاک کی صفات کی تفصیلات میں نہیں جاتے تھے خیر القرون کا زمانہ تھا لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑنے والے ان میں شکو کو ڈالنے والے سوائے شیطان کے اور دوسرے نہیں تھے انسانوں میں سے اور اگر کوئی تھا بھی ہوتا بھی تو اس کو فوراً پکڑ لیتے تھے اہل ذائق جو ہے گڑبڑ کرنے والے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں زبیر نام کا ایک شخص تھا اس نے اللہ کی صفات میں گفتگو شروع کی اور بالخصوص تقدیر کے معاملے میں گفتگو شروع کی ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا شنس میں یہ قصہ شروع ہوا انہوں نے وہاں سے پہلا بھیجا جو یہاں پہ ایک آدمی ہے اور قدر کے معاملے میں تقدیر کے معاملے میں لوگوں سے بات کرتا ہے اس وجہ سے لوگ شکو کو شبہات میں پڑھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس بھیجوں شام سے شام کو وہاں بھیجے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چٹھی لے کے آیا وہاں کے امیر کی طرف سے گورنر کی طرف سے کہ یہ وہی صاحب ہیں نے دیکھ لیا فرمایا اچھا آپ ہیں اس کو بند کرو کمرے میں صبح میں اس کو بلایا ایک بات اس سے نہیں کی اور درا لے کے تیسرے حکم تک بجایا اس نے خوب مارا خوب مارا کہ لہو لوہان کر دیا مار کے یہ لکھا ہے اور کہا کے جاؤ لے جاؤ اس کو پھر دوسرے دن بلایا پھر تیسرے حکم تک مارا پھر کہا کہ اس کو لے جاؤ پھر تیسرے دن بلایا تو وہ سمجھ گیا کہانی ریپیٹ ہونے والی ہے اس نے کہا کہ اس نے عمر سے کہا کہ اگر آپ مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں تو ایک ساتھ مار ڈالیے لیکن اگر آپ میرا دماغ ٹھیک کرنا چاہتے تھے تو وہ ٹھیک ہو گیا اور نے فرمایا کہ میں دماغ ٹھیک کرنا چاہتا تھا نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب نہ ادھر سے کچھ اس کو کہنے کا موقع نہ ادھر سے ان کو سمجھانے کا موقع بعض چیزیں سمجھنے سمجھانے کی ہوتی نہیں اصل میں حضرت علامہ رفیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے سورا زبور انجیل قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ وانزلنا وانزلنا ایسے اللہ نے ایک پانچویں چیز بھی اتاری آسمان سے وہ انزل حدیب سی ہی باسن شدید فرمایا کہ بعض جگہوں پر یہ چار چیزیں کام نہیں کرتی تو یہ پانچویں جو اللہ پاک کی طرف سے اتاری ہوئی چیز ہے اس کا ہی کام پیش آتا ہے ہر تمہار نے اس کو بھیج دیا کوئی بات نہیں کی اس سے اور یہ فرمایا کہ کوئی اس سے بات نہیں کرنا اور اس وقت عمارت ایسی تھی اطاعت ویسی تھی اور عموم مسلمانوں کا کیسا تھا ان کا ذہن کیسا تھا اس سے اندازہ فرمائیے کہ کوئی ایک آدمی اس آدمی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا ملک کے شام میں چھ مہینے گزر گئے اس طرح سے اس کی زندگی تنگ ہو گئی پھر اس نے وہاں کے گورنر سے خط لکھوایا حضرت عمر کے نام کہ میں میں نے توبہ کر لی ہے پھر انہوں نے بھی دیکھا کہ نہیں اب اس کے حالات صحیح ہو گئے ہیں اس نے توبہ کر لی ہے اب ایسی چیزوں میں گفتگو نہیں کرتا ہے جس سے لوگوں کو خلجان پیدا ہو تو پھر وہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آیا کہ نہیں اس آدمی کو چھوڑ اب اس سے بات وغیرہ کرنے کی معاملہ کرنے کی اجازت ہے ایسا انتظام ہوتا تھا تو خیر القرون میں اللہ پاک کی صفات میں جب کوئی گفتگو کرتا تو اس کے ساتھ اس کا جو ٹریٹمنٹ تھا اصل وہ یہ تھا اور اصل دیکھا جائے تو آج بھی اسی طرح کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے مگر وہ پاسبل نہیں ہے ممکن نہیں ہے قابل عمل نہیں ہے اسی وجہ سے یہ بیچارے ہمارے تنظیم والے ہر وقت یہی اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ ہم بغیر کسی تشدد کے اور بغیر کیا ہے وہ لفظ ابھی بول رہے تھے نا ہاں پر امن طریقے پر ہم جو ہے نا کام کر رہے ہیں ہر ہر چیز میں آپ کو پرامن طریقے پہ کام کرنے کا زمانہ ہے جب اہل بدار پیدا ہوئے اہل ذائق پیدا ہوئے اور انہوں نے پھر لوگوں کے اندر خلجان پیدا کرنا شروع کر دیا تو اس کی ضرورت پیش آئی اس طرح کے مسائل میں گفتگو پھر علماء حق کو کرنے کی یہ تمیز میں نے اس لیے کی کہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ پاک کی صفات میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر اس کی اجازت اب ہوئی کیسے علماء نے فرمایا کہ نہیں اب اس کی اجازت ہو گئی ہے بلکہ روح صاحب روح المعانی نے ایک جگہ پر بڑا اچھا لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے موقع پر تعویل کرنا واجب ہوتا ہے ولا خلاف افی وجوب ہی اس کے وجود میں کوئی اختلاف نہیں ہے ادا کا تن لا ترتفع الا اللہ بھی جب ایسے شبہات وجود میں آ جائیں متعین ہو جائیں کہ جو بغیر تعویل کے بغیر توجہ کے مرتفع نہیں ہو سکتے لوگوں کے ذہنوں سے تو ایسے وقت میں پھر تعویل واجب ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی ایک مسئلہ اس میں یہ ہے میرے دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر و موجود ہونے کے ساتھ ساتھ استوا العرش علش سوا العرش عرش پر مستوی ہیں اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے استوا العرش کی چونکہ نقص سر موجود ہے اس لیے اس پر بھی ایمان ضروری ہے اور حق تعالی شانو ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں موجود ہیں اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے اس کی بھی نسل سر موجود ہے وہ معکم اینما کن تم وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں تم تارت خانے میں رہ تو نہیں رہیں گے اللہ ان تکون فی فلسطین جاول کی ایسا کہیں ہے کہ استثنا وہ معکم اینما کن تم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و کلی شہی ہے تو سب چیزیں شے ہیں جو جو چیزیں شے ہیں ان کے خالق ہیں حافظ و کلی شہی ہیں تو سب چیزوں کے حافظ وہی ہیں اچھی ہوں یا بری ہوں شیطان کے بھی حافظ وہی ہیں قاضرات کے بھی حافظ وہی حافظ وہی ہیں کیڑے مکوڑوں کے بھی حافظ خالق وہی ہیں وہ بھی کلی شہی محیط وہ ہر شے کو محیط ہیں ہر شیخ عل بھی کلی شہی محیط وہ ہر شے پر شہید اور حاضر ہیں مماتکون کیا ہو ماتکون فیش ان ولا تعملون من عمل کیا پوری آیت پڑھو یاد آ گئی وما وما تکون فی شأن تتلو منه من من قرآن ولا تعملون عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما تكون في شأن في أي شأن كان حتى في شأن الاستنجاء وبيت شأن هناك في شأن النوم في شأن الفرح في شأن الهم والحزن في شأن الشباب في شأن الشيوخة في شأن الطفولة في أي شأن وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ہم خود ہی موجود ہیں یعنی بے شمار آئے ہیں وہ بھی نسل وہ بھی نصوص سے بارات قرآن پاک کے آئے ہیں اس لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس معاملے میں یہ ہے کہ تعالیٰ جلالہ امن والہ ہر جگہ حاضر اور نازر اور موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ جل جلالہ امن والہ وہ استوا العرش کی شان کے ساتھ میں موصوف ہیں پہلے پہلے یہ تھا کہ کیا مطلب بن سکتا ہے استوا العرش کا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پہ ہیں تو زمانے خیر القرون میں یہ تھا کہ بھائی الاستوا معلوم ولقیف مجہ ابھی میں مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتوا یہی تھا اس سے وہاں معلوم ہے ایک جماعت تو یہ تھی کہ جو اس کو متشابہات ہاتھ میں سے قرار دے کر اس میں گفتگو کرنے کو منع کرتی تھی اور ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ استوا العرش عرش ثما استوا العرش معلوم المانا الفاظ ہیں اسی وجہ سے انہوں نے فرمایا استوا و معلوم تو ایک جماعت تو اس کو متشابہات ہاتھ میں سے قرار دے کے کوئی ترجمہ ہی نہیں کرتی تھی اور ایک جماعت جو ہے وہ کہتی تھی کہ معنی تو اس کے معلوم ہے لیکن کیفیت نہیں معلوم ہے لہٰذا اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے ایمان لانا ضروری ہے تو بغیر کسی ترجمہ کیے کہ بغیر اس کا کوئی مطلب متعین کیے کہ وہ بیان کرتے تھے حق مذہب یہ ہے اصل میں علماء اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے آج بھی یہی ہے اور آج بھی احوت یہی ہے اور جتنے سازج لوگ ہوتے ہیں سادہ ان لوگوں کے لیے علماء نے فرمایا ہے کہ آج بھی اس مسئلے کو چھیڑنا نہیں ہے کیونکہ الجھیں گے پھر وہ جو عوام مومنین میں سے ہیں ان کو اجمالی عقیدہ کافی ہے اور جو خواص ہوتے ہیں ان پر حقائق منکشف ہو جاتے ہیں جو قرآن لین کے خواص ہیں دین کے لین کے جو خواص کہلاتے ہیں کہ جن کے نور ایمان میں ایک قسم کی ایک قسم کا اشراقیت ایک قسم کی اشراقیت آ جاتی ہے چمک آ جاتی ہے شراثت اس میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہفتہ جلالہ اپنی صفات کا مفہوم ان پر کھول دیتے ہیں علماء کرام نے بہت کچھ اس میں اللہ پاک کی صفات کے بارے میں لکھا ہے جو لوگ حضرت مجد الفانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو پڑھتے ہیں پڑھے ہیں یا پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ خود حضرت نے کتنے تفصیل سے صفات باری پر گفتگو ہے جگہ جگہ جگہ جگہ بے شمار جگہوں پر ہے بہت سے علماء نے لکھا ہے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تو اس معاملے میں بہت خاص الخاص ہیں اور انہوں نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ایک لفظ بھی میں نے اس کتاب میں جو صفات باری سے متعلق ہے اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا اتنا لکھا ہے حضور نے فرمایا تھا کہ لکھو اتنا تو تمہیں لکھنا ہے اور پھر آخر میں یہ لکھا ہے ہادہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے بھی بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن سرکار نے تحدید فرما دی کہ بس یہاں پہ زبان روکو اور اس سے پہلے جتنی میری زبان کھلی تھی وہ ان کے ارشاد پر کھلی تھی یہ اتنی اتنی سراہد کے ساتھ صفائی کے ساتھ اس میں انہوں نے بیان فرمایا ہے تو اہل سنت و جماعت عقیدہ اس میں یہ ہے کہ اس کے معنی کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ کیفیت کیا ہے العرش کی اس وجہ سے اس پر ایمان لایا جائے گا اور اجمالی عقیدہ رکھا جائے گا اس عقیدے کا اس عقیدے سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے پھر اس کے بعد فرقہ مجسمہ فرقہ مشبہ یہ پیدا ہوا جو عقائد پڑھنے والے لوگ ہیں شرعقید و صحابی کے پنجم میں ہیں ششم میں ہیں ششم میں ہیں تو عقید صحابی میں یہ مضمون تفصیل سے آتا ہے فرق باطلہ کا بیان آتا ہے تو اس میں مجسمہ کا بھی آتا ہے مشبیہ کا بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا لفظ ہے قرآن پاک میں حدیثوں میں قدم کا لفظ ہے قرآن پاک میں وجہ کا لفظ ہے اب تعالیٰ جل جلالو کے لیے استوال راشی کا لفظ ہے تو اس سے ان لوگوں نے یہ معذمون لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی جسم رکھتے ہیں جیسے مخلوق کا تو جسم ہے اب مخلوق کا چھوٹا موٹا ہے خالد کا خود بڑھاؤں گا اس پر اہل سنت جماعت نے بال اتفاق پھر یہ طے کیا کہ حق تعالیٰ جل جلالہ اجسام اور صفات اجسام عوارضات اجسام لوازمات اجسام جسم کے جتنے لوازمات ہوتے ہیں اتصال ہے انفصال ہے مسافت ہے حرکت ہے سکون ہے حد ہے لمیٹی لمٹ حد بندی جو ہوتی ہے کسی مکان میں مقید ہونا ہے ان سب سے اللہ پاک پاک ہوتے ہیں ایک مضمون ایک بات اور بتاتا چلوں میں آپ کو وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہر جگہ موجود ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کسی مکان میں مقید ہیں اور یہ ہے بارشی ہے کہ آپ یہ بھی بولیں کہ کسی مکان میں مقید نہیں ہے یہ بھی بولیں کہ ہر جگہ ہیں اس لیے میں نے مولانا سے کہا تھا کہ جب تک وحدت الوجود نہیں سمجھ میں آتا تو یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے وہ چکر ہے یہاں پہ اس کا کیونکہ جس کو تھوڑا سا وہ سمجھ میں آ جائے گا پھر یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور میں کوشش کروں گا اگر مجھے موقع ملا اور ذہن چلا تو کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ مکان میں مقید ہوئے بغیر موجود ہونا یہ کیسے ممکن ہوتا ہے اس کو سمجھانے کی میں مگر پہلے تمام ان مباحث ضروریات سے جو ظاہری علوم سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ہمارے ان غیر مخلدوں کا جواب سوال جواب سے متعلق ہیں اس مضمون کو ذکر کرنے کے بعد اخیر میں اگر وقت رہا اور آپ حضرات میں بشاشت رہی اور میری بھی طبیعت چلی تو پھر میں اس کو تھوڑا سمجھانے کی کھولنے کی کوشش کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں تک بات یہ تھی کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اجسام اور صفات اجسام سے حدود سے حادث ہونے سے کیونکہ اقتصاف بالحادث اللہ تعالیٰ کے لیے عائب ہے حدود کے ساتھ میں متفق ہونا کیونکہ جو متصف بالحادث ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے متصف بالحادث حادث ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حادث ہوں گے جو حادث ہوتا ہے وہ فانی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر پانی ہو جائیں گے یہاں تک بات چلی تھی آگے چلے تو یہ طبقہ پیدا ہوا جس کو لامذہبیہ کہا جاتا ہے غیر مقلدین کا اصلی نام فرقہ لامذہبیہ ہے اور یہ کتابوں میں ہے مجھے ایک کتاب ملی تھی مولانا عطا اللہ قاسمی عطا الرحمان صاحب قاسمی جو نظام آباد کے تھے ان کے پاس تھی غیر مقلدین کے رد میں خلاف کتاب اس میں ان کی پوری تاریخ لکھی ہوئی تھی شروع سے اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ فرقہ پیدا ہوا ہندوستان میں ہے کسی اور جگہ نہیں پیدا ہوا ہے اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ حضرت شاہ عبد الحق محدید کے زمانے میں پیدا ہوا اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ اس کا بانی کا نام بھی عبد عبدالحق تھا ہاں ان لوگوں نے یہ کیا اچھا ان لوگوں نے اپنے آپ کو پھر ان لوگوں نے اس میں کیا گڑبڑ کی پہلے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو ان لوگوں نے یہ گڑبڑ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے استوا عرش کے مضمون کو اس کے ظاہری معنی میں لیا جو اس کے ظاہری معنی ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کے ظاہری معنی میں ہم اس کے جو بھی معنی ہے وہ ہم ایمان لاتے ہیں یہ اسلاف نے کہا تھا انہوں نے کہا کہ اس کے ظاہری معنی میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہت فوق کے ساتھ میں مقید ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں اور عرش اوپر ہے خیزان یہاں سے ہوا کہ پھر یہ لوگ اپنے کو سلفی بھی بولنے لگے حالانکہ سلف کا یہ عقیدہ نہیں ہے ابھی بتایا تھا کہ سلف کے عقیدے پہ تو ہم لوگ ہیں تعویل کے باوجود بھی سلف کے عقیدے پر ہم ہیں کیونکہ اصلی مسئلہ تو وہی ہے تعویل تو صرف اور شبہات کو دور کرنے کے لیے ہے اور وہ بھی حتمی اور یقینی نہیں استعمال ہی ہوتا ہے تو انہوں نے اس حکم مال جہت کا حکم لگایا استفا العرش ما جہت العرش شرط لگا دی اس میں ایک قید کا اضافہ کر دیا جب کسی چیز کا حکم لگایا جاتا ہے کسی چیز پر تو اس کے تین اعتبارات ہوتے ہیں اپنے سلم میں اور اس سے پہلے شرح تہذیب میں یہ بحث آتی ہے ایک ہے حکم بشرتش ہے اور ایک ہے حکم بشرتی لاش ہے اور ایک ہے حکم لا بشرتش ہے کسی چیز کی شرط کے ساتھ میں حکم لگانا بشرتش ہے اور ایک ہے کسی چیز کی شرط کے بغیر حکم لگانا لا بشرتی سے اور ایک ہے حکم بشرتی لاشے لاشے کی شرط کے ساتھ میں جس کو قضیہ معدولہ کہتے ہیں اس کا مثبت منفی کی شکل میں ہوتا ہے قضیہ معدلہ میں یہی تو ہوتا ہے نا اللہ موجود معدوم لا موجود معدوم ہے قضیہ مادلہ کا مطلب یہ رہتا ہے لا موجود معدوم ہے تو لا موجود پر مثبت ہونے کا حکم ہے حالانکہ اس میں جملہ ہے لا موجود کا تو بشرتی لاش ہے تو جو اہل سنت وال جماعت ہیں ان کا جو اس معاملے میں مسلک ہے وہ پہلے واضح میں کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اجتوا کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے عدم الجہت نہیں خالی بلکہ بشرط عدم الجہت مال بے عدم الجہت اس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں حکم لگانے کے جہد نہیں ہونے کے حکم کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں جہد کے ساتھ میں اور چونکہ جب صفات باری کی بحث آتی ہے تو بہت ہی عقل سے کام لینا پڑتا ہے بارشیاں ہو جاتی ہیں اس میں اس میں یہ لوگ جاتے نہیں ہیں تو ذہن رسا نہیں ہوتا تو جب بھی کوئی خلجان اس میں آ جاتا ہے تو پھر اس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں تو جب جہد کے ساتھ میں اللہ پاک کا حکم لگا دیے کہ وہ عرش پر مستوی ہیں تو پھر جب عرش پر ہیں تو یہاں پہ کیسا رہیں گے سمجھ میں آ گئی بات یہاں سے وہ گڑبڑ پیدا ہوئی تو مخلوق کی دوسری جگہوں پر مخلوقات میں سے کائنات میں سے کسی اور جگہ پر حکم لگانے میں چونکہ ان کو صبح پیش آ رہا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی مکان میں مقید ہونا سمجھ میں آ رہا تھا ان کو اس لیے ان حضرات نے یہ کیا کہ ان کی ایسی تعویلیں کر دیں کہ جو بالکل خیر القرون میں نہیں کی گئی میں اس کی وضاحت کروں آگے چل کے اللہ نے اگر توفیق دی تو جہد کا حکم لگانے سے خود کتنی گڑبڑ ہو گئی ہم سب کو پتا ہے کہ جہد بھی حادث ہے جہد اجسام کی صفت میں سے ہے قدام خلف یمین شمال فوق تحت یہ اجسام کے لیے ہے یہ چیز جو جسم چیز کے ساتھ ہوتا ہے جسم والی چیز کے ساتھ ہوتا ہے جہد کا ہونا اب تعالیٰ کو جہت فوق کے ساتھ میں مقیت کر دینے سے حدوث لازم آ رہا ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں آیا پھر اب یہ ہے کہ صاحب کیونکہ عام طور پر یہ علماء نے دیکھا ہے ہمیشہ تجربہ کیا ہے کہ ان لوگوں میں بے کا انداز زیادہ پایا جاتا ہے تو اس لیے ڈائریکٹ کوئی ایسی چیز کو انہوں نے پکڑ لی کہ جس سے آدمی کو شک میں ڈالنے میں سہولت ہو جائے چلیں گے اگر ہر جگہ اللہ پاک ہیں تو بھی بیت میں بھی ہیں اب ہر آدمی ڈرتا ہے یہ بولتے ہوئے کہ اللہ میں بیت الخلاء میں ہیں ذیل بھی ہے بے شائستگی ہے اور سمجھ میں نہیں آتی بات کہ بھائی اس کو کیسا بولیں تو لہٰذا آدمی شک میں آ جاتا ہاں بھائی ایسا ہوں گا بول حالانکہ اہل سنت و جماعت بیت میں اللہ پاک ہیں بول کے نہیں بولتے اہل سنت و جماعت تو جو نزاحت اور تنظیم کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بیت یہ بیت الخلاء طہارت خانے تو ناپاک ہیں اس میں تو کہاں سے اللہ تعالیٰ کو مقید کریں گے پاک جگہوں پہ اللہ پاک مقید نہیں ہو سکتا بیت اللہ میں اللہ نہیں ہو سکتا اور اسی وجہ سے عرش پر بھی اللہ نہیں ہو سکتا ہمارے اکابر کی جو توحید ہے وہ کہ دسویں حصے کو بھی نہیں پا سکتے بیچارے کسی مکان کے ساتھ میں مقیت تھوڑی کیا جا رہا ہے ہر تعالیٰ جیسے جلال ہوا منا اللہ پر کسی مکان میں مقیت نہیں ہوتا ہم تو کسی پاک جگہ پر بھی اللہ کو کسی مکان میں مقیت نہیں کرتے جبکہ وہ ایسا نہیں بولتے جبھی تو وہ لوگ آپ پہ بٹا دیا اللہ نے ہم تو بیت اللہ سے بھی پاک قرار دیتے ہیں اس میں بھی نہیں آ سکتے اللہ پر اور بیتی کی جو نسبت ہے طاہرہ بیتی علی طائفین یہ نسبت کی ہے تشریفی ہے تکریمی ہے یہ تو بتاتے ہیں نا تجلی کی ہے ایک تجلیات کی بحث آتی ہے وحدت الوجود کے مسئلے میں تشریح کی نسبت ہے ایسے استوا عرش کی جو نسبت ہے وہ کس طرح کی ہے وہ بھی تھوڑا سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے لیکن پہلے ان لوگوں کے جو جواب سوالات کے انداز ہیں جواب ان لوگوں کا جو استدلال ہوتا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس کا جواب جو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں اس کو ذکر کر اس کو میں ذکر کروں گا اس کے بعد اس کے بعد کی مباحث ان شاء اللہ تعالیٰ لاؤں گا یہ لوگ جو ہیں ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک روحوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے اللہ ہو توقل فی المطا ولطی لمتمطی منامہ فعین الط قضا علی الموت ویر الخرا الاجل مسمہ ایک ان کا مشہور استدلال ہے اس میں اللہ میاں کے عرص پر ہونے نہیں ہونے سے کیا تعلق ہے اس کے لیے اسے کوئی جوڑی نہیں ہے مگر ذکر کرتے برابر دلیل میں کیونکہ دلیل بول کے لوگوں کو بولے تو ارے قرآن پاک کی دلیل دے رہا بھائی بولتے جیسے ہمارے امریکہ میں قصہ ہے کہ کچھ بھی بخاری میں سے نقل کر دیا تھا بخاری میں ہے بول کے بول رہا بھائی ایک صاحب آئے میرے پاس مسجد مسجد نور میں انہوں نے کہا کہ مسجد نور کے امام ہیں آج کل نہیں ہوں پہلے تھا وہاں ایک صاحب کہنے کے میں نے دوسرے صاحب سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیجیے کہنے کے آپ حدیث کے خلاف کر رہے ہیں میں نے کہا کیا تو بولے نہیں ان کو پڑھانے کا انہوں نہیں پڑھا سکتے آپ کو پڑھانا ہے بولے کیوں بھائی تو نہیں بولے بخاری میں ہے میں کل ہی پڑھا میں بولا لے آؤ اس کو تو پھر دوسرے دنوں میں بخاری کے وہ صفحے کے زی کرا کے لائے اس کے بعد پڑھے میں بولا پڑھو کیا ہے احق بل امامت کا مسئلہ احق بل امامت کون ہے بولے اس میں یہ ہے کہ حق جو ہے نا وہ زیادہ امامت کا کس کو ہے دیکھو بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے تو میں بولا حق زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے جائز نہیں ہے دوسرا پڑھانا ارے ہاں یہ تو میں سوچا ہی نہیں تو بولا تو سوچ سوچتا بھی نہیں بخاری اگر ایسا پڑھے گا تو ایسی سمجھ میں آتی بولا وہ تو مدرسوں میں چٹائیاں کے مصحفوں کے سامنے ادب سے بیٹھ کے چھ آٹھ سال پہلے پڑھ کے پھر بخاری پڑھے تو ایسے الجھنیں نہیں پیش آتے ورنہ تو نماز ہلکے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک صاحب آئے اور بس غصے میں تھے اور انہوں نے جناب والا نماز میں ہلنا شروع کر دیا کہ گے لوگوں کو حلی سے تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں پتہ نہیں ہوتا نماز کیسے پڑھنی ہے اس وجہ سے جو ہے بس کھڑے رہتے ہیں حالانکہ نماز میں ہلنے کا حکم ہے سب لوگ پریشان کہ ہم نے نہ کسی مولوی کو دیکھا نہ کسی مفتی کو دیکھا نہ کسی امام کو دیکھا انہیں کہاں سے لے کے آیا ہے بخاری میں سے یہ مسئلہ نماز ہلکے پڑھو پھر کسی عالم سے ٹکراؤ ہو گیا تو ان عالم صاحب کے سامنے بات آئی تو انہوں نے کہا بھائی تم نے کہاں سے لیا یہ کہنے کے دیکھو یہ ترجمہ ہے بخاری کا اس میں یہ لکھا ہے نماز ہلکے پڑھو اس کی عربی دیکھے تو کیا ہے کہ من اما فل پھل خط فلا ہلکی نماز پڑھو تو انہیں پڑھ لیا ہلکے نماز پڑھو مختصر کو ہلکے سے تعبیر اردو میں کیا جاتا ہے تو مختصر نماز پڑھاؤ امامت کرنے پر انفرادی طور پر پڑھ رہے ہیں تو جتنے چاہے لمبی کرو لیکن دوسروں پہ بہت کیوں ڈالتے ہو اپنی امامت کا مختصر پڑھنے کی اس میں تعلیم ایسی صورت حال ہو جاتی ہے اور یہی ہوتا ہے ان غیر مخلدوں کے ساتھ میں بھی بچاروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے اصل میں اور جو علم بغیر اساتذہ کے لیا جائے گا وہ ایسا ہی ہوگا یہ یہ ایسی ہلکی پھلکی غلطی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں یعنی کہ ایک صاحب ایک صاحب ایک مسجد صاحب جو ہے نا وہ دوسرے مسجد صاحب کے پاس گئے تو وہ تو بکری چور نکلے بکری چور کہاں سے نکلے وہ دیکھا تو ان کے حالات میں لکھا تھا کہ وہ بکری چراتے تھے انہوں پڑے بکری چراتے تھے خالی زبر زیر میں ایسی بات ہوتی کہ بکری چوروں سے لیے ہوئی ایسے ہیں اس کا کیا بھروسہ ہے اس کا تفریح ہو رہی تھی ایک ان لوگوں کا استدلال جو ہے نا وہ حدیث معراج ہے کہ معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اوپر وہاں سے اللہ پاک سے معراج میں جانا خود دلیل ہے اس کی وہاں پھر اللہ سے ملاقات بھی ثابت ہے حضرت میں عباس وغیرہ کی تصویر میں تو یہ لکھا بھی ثابت ہے رویت بھی ثابت ہے لکھا تو خیر سبھی ثابت کرتے ہیں رویت کو بھی ثابت کرتے ہیں اہل حق تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اوپر نہیں ہے تو پھر عرش میں بلایا کیوں میں کل امداد الفتح دیکھ رہا تھا تھانوی کی اس میں حضرت تھانوی سے غیر مقلب نے یہ سوال کیا کہ اگر اللہ آسمان پہ نہیں ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلایا کیوں تو حضرت کی تو عادت تھی بہت مختصر اور جامع جواب دینے کی حضرت نے ایک ہی جملہ ایک ہی جملہ لکھا حضرت بلایا اس لیے لنوری من آیاتینہ لنوری من آیاتینہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا ملاقات تو کہیں بھی ہو سکتی تھی کیونکہ رفات میں علوم میں بڑائی میں برتری میں جو غلوبی مخلوقات ہیں ان سے ملانا تھا جو عالم آخرت کے امور ہیں ان سے ملانا تھا جنت اور جہنم کی جو تفصیلات ہیں ان سے واقف کرانا تھا جہنمیوں اور جنتیوں کو دکھانا تھا اور اللہ کا وہ معلوم وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے ما کدب الفواد امارا فاوحا الى عبده ما اوحا ما کدب الفعاد امارا علامہ اس کے بعد نہیں نہیں من آیات رب القبرہ کیا ہے لقد من آیات ربه اور خود سبحان الذي اطرا میں یہی ہے نا اذا المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا وحسان نے صرف اتنا ہی لکھا لنريه یہ تھا بات کی تفسیر نہیں کر رہا ہوں یہ وہ اتنا لمبا بولنے کے عادی نہیں تھے انہوں نے کہا لنريه من اياتنا اس لیے بلایا آسمان سے معراج میں اس لیے بلایا اور اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کے لیے اپنی طرف سے میں یہ عرض کر دوں کہ مشکا شریف میں مشہور حدیث ہے نے رائی تو ربی فی احسن سورہ فقال یا محمد فیما یختصم الملا اللہ میں نے پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا تو پوچھا اے محمد اعلیٰ کس میں بحث کر رہے ہیں خود اللہ ادری فوالی فوجت تو بردا انامی فی صدری دست مبارک میرے مونڈوں پہ رکھا میرے مونڈوں کے درمیان اس کی ٹھنڈک آپ کی انگلیاں مبارک کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی فعالم تو ماں بین مابئی والا جو کچھ پھر آسمان و زمینوں میں تھا وہ مجھ پر سارا کھل گیا پھر پوچھا یا محمد سیما سسم الملاء بولو اچھا بولے اچھا اعلیٰ کس میں بیعت کر رہے ہیں کل تو پھر کفارات اور پھر رفیع درجات پھر مشہور حدیث الوضوء دراجات المكاره كثرة اسباغ الوضوء على المكاره عال المقاری الى المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة یہ حدیث مشہور ہے تو یہ رائے تو ربی تھی احسن سورہ کہاں ہوا تھا وہ تو یہی ہوا تھا میرا کی بات ہوئی ہے یہ معراج کا قصہ نہیں ہوتا یہ الگ ہے تو غلط یہ ہے کہ حدیث معراج سے یہ استدلال کرنا کہ آسمان پر اللہ پاک ہے یہ صحیح نہیں حدیث جاریہ کو عام طور پر یہ لوگ بہت نقل کرتے ہیں ایک جاریہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے ایک جاریہ راستے میں ملی آپ نے پوچھا اللہ اللہ کہاں ہے آسمان اس نے آفا آشا رما اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہ مسلمہ مسلم شریف کی یہ روایت ہے سب سے زیادہ اس کا استدلال کرتے ہیں آسمان میں ہے بولنا ضروری جو حضر اللہ پاک نے خود پوچھا اور اس نے خود اور اس نے جواب دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی اور ابھی یہ مصیبت بند ہوئی ہے ورنہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پہلے اتنا ڈومنیشن ہو گیا تھا ہو گیا ہے ابھی بھی پہلے بھی اس میں ہو گیا تھا کہ سعودیہ میں بھی سب سے پہلے یہی سوال ہوتا تھا کسی آدمی کے مسلمان ہونے کی جانچ کرنے کے لیے آئین اللہ ایسے واقعات میرے علم میں ہیں کہ جب اس نے اس کا جواب نہیں دیا اشارہ آسمان کی طرف اشارہ کرنا ضروری تھا خروج لگا دیا گیا کئی لوگوں پہ نہیں مسلمان نہیں ہے اس کے اس متعین چیز کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا کیونکہ حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاریہ سے پوچھا تو اس نے کہا آسمان میں ہے خیر اب وہ بعد میں پھر علماء علماء ہند و پاکستان نے سب نے مل کے ہنگامہ کیا کہنے کے یہ کیا بدتمیزی بے ہوگی ہے تمہاری پھر انہوں نے یہ سوالات بند کیے انہیں عرصے تک یہ سوالات کرتے تھے اور آج کے غیر مقلد یہ ضرور نقل کریں گے جب بھی بحث ہوگی اس مسئلے پر ہمارے علماء کرام سے ان کو الجھانے کے واسطے کہنے کے حدیث جاریہ تو مشہور ہے جاریہ سے حضور علیہ وسلم نے اینبا کا سوال کیا تھا تو حضور اس نے جواب دیا تھا کہ حسمہ اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف آپ نے تصدیق فرمائی اس کی علماء کرام نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ بات اصل یہ ہے کہ جو مشرقین کے مظومہ اور مفروضہ آلیہ زمین میں تھے آیا ان کے اوپر عقیدہ رکھنے والی ہے یا اللہ پر اعتقاد رکھنے والی ہے اس کا امتحان مقصود تھا اور سادے لوگ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت علو ثابت کرتے ہیں جہت جہت نہیں ثابت کرتے صرف علو ثابت کرتے ہیں اور علو کو اشارہ کرنے کے لیے آسمان ہوتا ہے ہمارے پاس خانوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ فوق الگ چیز ہے جہت اور علو الگ چیز ہے فوق الگ چیز ہے اور علو الگ چیز ہے اہل سنت والجماعت فوقیت نہیں ثابت کرتے علو ثابت کرتے رفع شان ظاہر کرنے کے لیے مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے بلندی ظاہر کرنے کے لیے کیونکہ چھوٹ نیچی نچلی چیز کی طرف آپ اشارہ کریں گے اپنے عام عرف کے اندر تو اس سے عظمت اور رفع ظاہر نہیں ہوتی عظمت رفع ظاہر ہوتی ہے اوپر کی طرف منسوخ کرنے سے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عقیدے کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے اس کا امتحان لینا تھا کہ آیا یہ معبودہ نے باطلا کا عقیدہ تو اپنے ذہن میں نہیں رکھتی اس کا امتحان مقصود تھا وہ اس امتحان کی وجہ سے آپ نے ایک سادہ یا سادہ ذہن عورت سے کیا پوچھا جائے گا اس بارے میں اگر اس کا امتحان لینا ہو تو آپ نے یہ سوال فرمایا تھا اس نے وہ جواب دے دیا اور آئینہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آئین اللہ کہنا آئینہ بھی جہد کی تعین کے لیے متعین نہیں ہوتا ہے ورنہ جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آئینہ کان ربنا خلق قبل خلط ولا قبل تو حضور نے فرمایا کالا فی آمائ ایک عما میں اب عما عما بھی اگر کوئی چیز ہے تو اس کا بھی تو آئینہ کا سوال ہوگا نا آئین العما کا وہ تو ایک امتحان کی تعبیر ہوتی ہے یہ یہ مقصود نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی متعین فرما رہے تھے اینا کے سوال سے اور جاریہ کے جواب سے اور اس کی تصدیق سے کہ اس جاریہ نے جو جواب دیا تھا اس سے جہت یعنی فوقیت ثابت ہو رہی تھی یہ مطلب نہیں تھا بات کا وہ بلکہ ایک سادہ ذہن کے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں توحید کا عقیدہ یہ رکھتی ہے نہیں رکھتی ہے امتحان لینا تھا اس امتحان کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال فرمایا تھا اس سے جبرائیل علیہ السلام کا وحی لانا ایک ان کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے کہاں سے لاتے تھے آسمان سے لاتے تھے وہی کہاں سے آتی ہے کس کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے تمہارے وہاں کے علامیہ آسمان میں ہے وہاں سے کلام دیتا ہے علماء نے ایسے سنت یہ فرماتے ہیں اس معاملے میں کہ بھائی عرش جو ہے وہ کائنات کا مبدا ہے کائنات پوری کی پوری وہاں سے شروع ہوتی ہے اور وہ منتہائے کائنات ہے جہاں سے کن سے معاملہ ہوا اور وہاں سے ہفتہ کی خاص تجلی ہے تو احکام کا احکام کی تنفیذ احکام کا صدور اور تصرف العباد تصرف القون یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے ذریعے سے فرماتے ہیں تجلی عرش خاص چیز ہے وہاں سے یہ امور صادر ہوتے ہیں جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام کا لانا آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان پہ ہونا متعین نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے امور عرش کے ماتحت سے نافذ فرماتے ہیں عرش سے تجویز کیے جاتے ہیں تنفیذ کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ یوں سمجھیے کہ دربار عام ہے وہ پوری مخلوقات کا پوری کائنات کا جو سب سے بڑا دربار عام اللہ رب العزت نے مخلوق کے رجوع ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پہ رکھا ہوا کس کو بنایا ہوا ہے مرکز کے طور پر مخلوقات کے نا کو بنایا ہوا ہے ظاہر ہے کہ جب علیہ السلاۃ والسلام جب تلقی بالوحی فرمائیں گے وہی کو قبول قبول کریں گے لیں گے اور اس وحی کو منتقل کریں گے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر تو وہ اوپر سے ہوتا تھا جبرائیل السلام کے لانے سے یہ مطلب نہیں نکلتا اس بات کا کہ اللہ پاک آسمان میں ہے بلکہ ہفتہ شاہ کے لیے تو آسمان بھی اتنا ہی قریب ہے جتنا زمین قریب ہے ان کے لیے یہ مکان بھی اتنا ہی ہے وہ مکان بھی اتنا ہی ہے حق نہ عرش پر نہ نہ فرش عرش پر نہ فرش پر اور حق تعالیٰ شاہ کا وجود نہ عرش سے خالی نہ فرش سے خالی وہ لامکانی ہے تو بری ہے قید زمان سے تو بری ہے قید مکان سے قید مکان اللہ پاک کو نہیں لگ سکتی کسی بھی قسم کا کوئی مکان اللہ کو نہیں لگا سکتے آپ اور کسی بھی قسم کا خلو اللہ کو نہیں لگا سکتے مکان میں نہیں ہے بول کے نہیں لگا سکتے تو اس وجہ سے اللہ پاک کے لیے عرش اور دونوں برابر ہیں مخلوقات کے لیے انتظام اور تدبیر تصرف کا جو اللہ پاک نے نظام فرمایا ہوا ہے وہ عرش سے فرمایا ہے اس لیے جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام وہی وہاں سے لے کے آراتے تھے حدیث نزول کی لائن ایک ان کا استدلال ہے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اول پر اترتے ہیں اور اس کے بارے میں مشہور بھی ہے جب پوچھا کہ یار کیسا یا ربنا ابن تیمیہ سے تو وہ آپ خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ جمعہ میں وہ تین چڑیا نیچے اتر کے بولے ہاکا ایسا ان کے اوپر بہت لیتے ہوئی کہ یہ کیا جواب ہے اللہ پاک کے لیے ایسا تھوڑی ہوتا اللہ کے لیے عروج و نزول نہیں ثابت ان کے لیے عروج نزول نہیں ہوتا یہ سب جسم کے خواص میں سے ہے احتیاط کی خواص میں سے یہ چیز حاجت متعلق ہوتی ہے ان چیزوں سے تو حدیث نزول اللیل رات میں اترنے کا جو مضمون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا مطلب ہمارے علماء کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تجلی خاص کے نزول کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک خاص تجلی اس موقع پر ہوتی ہے اس لیے بندوں کو ترغیب دینا مقصود ہے اگر اگر نزول سے یہ معنی لیے جائیں جو یہ لوگ لے رہے ہیں جس کی وجہ سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ پاک آسمان پر ہے تو جب اللہ میاں زمین آسمان پہ آ جاتے ہیں عرش سے آسمان اول پر آتے ہیں تو جب آتے ہیں تو اس وقت عرش خالی رہتا کیا بھائی جب ادھر آئیں گے تو ادھر نہیں رہیں گے نا کس کی خراب بات ہے عرش پہ بھی ہے بول رہے ہیں آپ اور تھوڑی دیر کے واسطے فارغ نہیں کر دے رہے اچھا تھوڑی دیر کے واسطے فارغ نہیں کر رہے ہیں ایک جگہ رات ہے دوسری جگہ دن ہے پھر جب دن شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ دوسری جگہ پھر رات ہو جاتی نہیں ہوتی اب اللہ میں آپ کو کبھی گارش کے اوپر کبھی فرش کے اوپر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر دوڑا دیں ارے یہ کیا بات ہے یہ سب آئے ہوئے ان کو نہیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ نزول لہل کا یہ مطلب لینا کہ اللہ پاک آسمان پر اتر آسمان سے اترتے ہیں آپ سے اترتے ہیں وہاں سے اور اگر آپ بولتے ہیں تو کیسے خرابی اس میں لازم آتی ہے نزول کا مطلب جیسے خود عرش پر مستوی ہونے کا مطلب تجلی خاص ہے جیسے میں عرض کروں گا ایسے ہی عرض کے عرض سے نزول کا مطلب بھی تجلی خاص ہے بندوں کو ترغیب دینا ہے کہ اللہ پاک خصوصی توجہ اور خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں اپنے بندوں پر لہذا تم اللہ کی طرف الہاوداری کرو عاجری کرو تجربہ کرو افتقار کا اظہار کرو اور اللہ پاک کی عبادت اور ثنا بجا لاؤ اس بات کی ترغیب مقصود ہے نزول اللہ سے ورنہ تو رات تو کہیں نہ کہیں رہتی رہتی برابر اب جب ہر وقت ہر جگہ رات رہتی ہے کہیں نہ کہیں تو پھر ہر جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتریں گے تو پھر تو ہمیشہ آپ خالی رہیں گا حالانکہ یہ مطلب نہیں ہو سکتا ان سب چیزوں کی خرابی اس سے لازم آتی ہے اور کیا کیا خرابیاں لازم آتی ہیں ان لوگوں کو تو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے حرکت اللہ کے لیے ثابت کرنا بھی عائب ہے کیونکہ حرکت میں حالت منتظرہ ہوتی ہے یہاں سے آپ وہاں جا رہے ہیں انتظار کی کیفیت ہے چاہے جتنا بھی جلدی جاؤ آپ سمجھ آ رہا نہیں حرکت احتیاط کو چاہتی ہے حرکت ایک شے کے بالقوا سے بالفیل ہونے کے مرحلے کو چاہتی ہے ایک مخلوق یہاں سے وہاں جا سکتی ہے اور جا رہی ہے تو حرکت کر رہی نا بھائی تو جو سکتی ہے پھر اس کے بعد کرتی ہے جو چیز سکتی ہے اس کو بالقوا کہتے ہیں جو کر سکتا ہے بندہ اس کو بالقوا کہ ہر آدمی ہم میں سے بالقوا ڈرائیور ہے لیکن بل فیل کب ہوتا ہے وہ جب ڈرائیور بن جاتا ہے اور اس سے اتنی مثال تو مزے کی شراب میں نشہ ہے بالخوا ہے یا بل فیل ہے جب بوتل میں وہ ہے اگر اگر بل فیل ہو تو خود بوتل کو کیا کرنا چاہیے اس کو ڈلنا چاہیے اس کو ناچنا چاہیے شراب میں نشہ بالکوا ہے اپنے پاس اذان اذان کی کو قید نہیں ہے صرف بشاثت کی قید ہے کیونکہ مضمون تھوڑا خشک رہے گا یہ اور اسی وجہ سے میں ذرا بیچ میں تھوڑا سا تفنن کر دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی سگو سگی ہوتی رہے تو پھر یہ طبیعت جو ہے وہ بات باقی اکتاحت نہیں آئے گی لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ویسے بھی علمی مضامین سنتے ہوگا طالب علم کو نہیں آنا چاہیے اکتاحت تو بالقوا سے بال فیل کسی کسی چیز کے وجود میں آنے کا نام حرکت ہوتا ہے اور تعالیٰ شانوں کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جو بالقوا ہے بال فیل بعد میں ہوں گی ایسا نہیں ہوتا تمام صفات اللہ پاک کی بل فیل ہیں کسی میں حالت منتظرہ نہیں ہوتی انتظار کی حالت اس میں نہیں ہوتی ہے اور اگر آسمان سے جو ہے نا آسمان عرش سے آسمان اول پر نازل کریں گے آپ تو حرکت بھی لازم آئے گی ہم تو حرکت کو بھی اللہ کے لیے سمجھتے ہیں حق تعالیٰ کی سبحانیت جو ہے پاک ہونا یہ جتنا زیادہ جس آدمی کو اللہ پاک کی لائن میں صفات کی لائن میں معرفت ہوگی اتنی زیادہ حق تعالیٰ کی سبحانیت اس پر کھلے گی ایک سبحان اللہ یہ بولنا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور جناب الوحیت میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے عبادت میں ان کا شریک نہیں ہے یہ بھی ایک سبحان اللہ کی تعبیر ہے لیکن ایک سبحان اللہ کی تعریف عارفین کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے بالکل صوفیہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ بولنے کے بعد اور الحمدللہ بولنے کے بعد اگر عارف صحیح معنی میں صحیح فہم کے ساتھ میں بولے کچھ بچتا ہی نہیں ہے کائنات میں پوری کائنات کو سبحان اللہ گھیرتا ہے پوری کائنات کو الحمدللہ للہ گھیرتا ہے اور جس کو یہ مقوم کھلتا ہے اس پر وہ حدیث کھلتی ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان الحمد للہ سبحان اللہ بولتے ہی آدھا پڑلا بھاری الحمد للہ بولنے کے بعد پورا بھاری اس کے بعد نہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ میں نے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ پر ساڑھے تین گھنٹے کا بیان سنا تھا صرف اسی پر اور ان کو ادھر ادھر جانے کی عادت نہیں تھی جو موضوع پہ بول رہے ہیں اسی لیے بول رہے ہیں بڑے عارف تھے اور تصویر کو وہ کھول رہے تھے سبحان کیا ہے اللہ پاک کی سبحانیت کیا ہوتی ہے حق تعالیٰ سبحان صرف ان کی ذات میں کسی کی شرکت سے ہے ان کی صفات میں کسی کی شرکت سے ایسے ہی نہیں ہے سبحان کی بڑی تفصیلات اللہ پاک ہے ہر شکل سے اللہ پاک ہے ہر صورت سے اللہ پاک ہے سورج اللہ سورج نہیں ہے اللہ اسے سبحان ہے چاند اللہ چاند نہیں ہے اللہ پاک اس سے پاک ہے آسمان اور زمین آسمان اللہ نہیں ہوتے زمین اللہ نہیں اللہ پاک اس سے پاک ہیں یہ ستارے اور کہکشائیں یہ اللہ نہیں اللہ پاک اس سے پاک ہیں پورے آسمانوں سے فارغ ہو گئے تو ذرا نیچے اتر جاؤ بادلوں پہ آ جاؤ پانی پہ پہاڑوں پہ پھر اس کے بعد میں دریاؤں میں پھر اس کے بعد میں آپ جمادات میں پھر نباتات میں پھر حیوانات میں پھر انسانوں میں شکل سے اللہ پاک ہوتا ہے ہستی کی کوئی شکل نہیں یاد رکھ غلام ہستی کی کوئی شکل نہیں یاد رکھ غلام غلام حضرت صفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تخلق تھا ان صورتوں کو جاننا اغیار ہے کمال ساری صورتیں غیر اللہ ہوتی ہیں صورت غیر اللہ ہوتی ہے ہستی کی کوئی شکل نہیں یاد رکھ غلام ان صورتوں کو جاننا چاہے وہ شکل نبی کی ہو ولی کی ہو خبر تو بہت دور کی بات ہے خبر تو بہت دور کی بات ہے چاہے وہ شکل شکل میں جبرائیل ہو میکائل ہو اسرافیل ہوں ملائک ہوں جنات ہوں سبھی ہوں قدوسی ہوں جنت ہو جہنم ہو کچھ بھی ہو ہستی کی کوئی شکل نہیں یاد رکھ بولا جب سبحان اللہ کہتے ہیں کہتا ہے عارف تو اس کے سبحان اللہ میں پوری کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ پاک کی تصویر کا اور پاک ہونے کا بے عائب ہونے کا اعلان ہوتا ہے اور جیسے ان کو صورت نہیں ہے تو صورت کے جو لوازمات ہر ہر مخلوق کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں ان سب کی نفی ہوتی ہے صورت ہونے کی حیثیت سے جو تقیدات ہیں جو حدود ہیں جو حدود ہے جو اس کا حادث ہونا ہے جو اس کا فانی ہونا ہے جو اس کا مقید ہونا ہے جو اس کا محتاج ہونا ہے اپنے وجود میں اپنی بقا میں اپنے آثار میں اپنی صفات میں نفع کی شکلوں میں نقصان کی شکلوں میں جو چیز ظاہر ہو رہی ہے ان سب سے اللہ پاک کی سبحانیت کو بیان کرنا ہوتا ہے سبحان اللہ پھر جب بندہ الحمد کہتا ہے تو ان سب مخلوقات کے اندر جو کچھ کمال نظر آ رہا ہے وہ انہی کا ہوتا ہے سورج اللہ نے لیکن سورج کا وجود اللہ سے اللہ نے دیا اور اس کے اندر نورانیت بھی اللہ نے رکھی اس کی صفت کے اندر اس میں جتنا اس نے جتنی احراقیت یا اضاعت ہے وہ سب اللہ پاک چاند اللہ نہیں لیکن چاند چاند کا وجود اور چاند کی صفات وہ اللہ سے اس لیے الحمد للہ سبحان اللہ کے ساتھ الحمد للہ کا جوڑ یوں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ میں اتنا بھی گیاپ نہیں ہے کہ سبحان اللہ کے بعد للہ آپ بولیں بلکہ سبحان اللہ و بھی ہمد ہی واہ بمانا واہ بمانا ماں ہے وہ کیونکہ سبحان کے ساتھ میں حمد لگی ہوئی ہے جب وہ اللہ وہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے یہ کہاں سے آیا تو یہ اللہ سے آیا تو ہے کوئی بھی مخلوق آسمان کی زمین کی چاند سورج ستارے کہکشائیں دریا پہاڑ جنگل بڑے بڑی سینری جتنے بھی ہیں جتنے آبشار ہیں جتنے حسینائیں ہیں جتنے گلاب ہیں جتنے پھول پھلواریاں ہیں جتنے باغات ہیں جتنی خوبصورتیاں ہیں جتنے ہیں وہ سب میں ان جو جس شکل سے چیز نظر آ رہی وہ تو اللہ نہیں لیکن اس شکل میں جو نظر آ رہا وہ اللہ کے پاس کا ہی ہے اللہ کے پاس کا تقریب فہم کے لیے ہے اور اگر خالی سوبیاں بیٹھے ہوئے رہے تو اللہ کے پاس سے بول کے نہیں بولتے اللہ سے بولتے اس وہ ہے تھوڑا ایک اعتبار اس میں رقالہ شانو کیا کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پاک ایسے پاک ہیں ان کے لیے حرکت بھی نہیں ہے اللہ پاک پاک ہیں ان کے لیے حلول نہیں ہوتا وہ کسی چیز میں اترتے نہیں ہیں وہ مکان میں مقیت کہاں سے ہو جائیں گے وہ اتحاد نہیں ہوتا انتصال نہیں ہوتا ان کے لیے قدام نہیں ہوتا خلف نہیں ہوتا یمین نہیں ہوتا یساد نہیں ہوتا فوق نہیں ہوتا تحت نہیں ہوتا اتصال بے تقیب بے قیاس حس رب الناس با جانے ناس مانا روم اتصال بے بے کیا بے تقیب بے قیاس ایک ایسی مخلوق کے ساتھ میں ایسا مخلوق کے ساتھ میں جوڑ ہے یہ مضمون جو ہے پہلے ہم سلسلے قادریہ کے مضامین میں سنے زیادہ ادواری صاحب کے مگر تھوڑا سا تعمل رہتا تھا لیکن جب میں نے ابقات پڑھی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں اس سے زیادہ کھلا ہوا لکھا ہے تب مجھے پھر مجھے کوئی بات نہیں ہوا اظہار کرنے میں اسماعیل شہید تو ہمارے امام ہے اگر ان کا کوئی عقیدہ غلط ہے تو پھر کسی کا بھی صحیح رہنا مشکل ہے اسماعیل بڑے اولیاء اللہ میں سے تو خیر یہ میں عرض کر رہا تھا اس بات میں شہر تعالیٰ شاہوں کے لیے تو نزول میں کیا لازم آ جائے گا بھائی صاحب آپ فون جو ہے نا نیچے سے ٹیپ کرو ٹیپ تو نہیں کرو ویڈیو تو نہیں بنا رہے یو ٹیوب پہ ڈالنے کا پلان تو نہیں کر رہے تصویر لینا میرے بزرگوں حرام ہے اگر مسجد میں تصویر لی جا سکتی ہے تو شراب کیوں نہیں پی جا سکتی شراب کی بوٹل لے کے کیوں نہیں آتے شراب سے بڑا حرام ہے یہ نہیں ہے جتنی تصویر پر وعید ہے قرآن حدیث مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے سخت عذاب قیامت کے دن اس سخت کو دیں گے جو نبی کا قاتل ہوگا ان اشد اللہ سے عذاب یوم القیامہ من قتل النبی جس نے نبی کو قتل کیا سب سے سخت عذاب اس کو دیں گے سمل مستقرین صرف تصویر کھینچنے والوں کو دیں گے شراب پینے والے کے لیے اس کی سخت وائز نہیں ہوگی اور یہ کہنا کہ یہ ڈیجیٹل ہے اس میں تصویر نہیں آتی یہ سب بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں ترقی یافتہ شکلیں ہیں تصویر بنانے کی یہ سب یہ سب تصویر بنانے کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں جو کچھ اس میں ہوتا ہے اسی کا نام تصویر کشی ہے آئی بات سمجھ میں پورا تصویر بنانے سے تصویر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اگر وہ تصویر کشی نہیں ہے تو آپ کے لیے سبق آپ کی ہو جانا آپ کے لیے سبق آپ کی ہو جانا آپ کیوں ہوتی وہ میری کیوں نہیں ہوتی عورت کے لیے تو مرد کیوں نہیں ہوتا مرد کے لیے سبق عورت کیوں نہیں ہوتی وہ تصویر ہی ہو اور کون سا ہے ایسا ادارہ ایسا محکمہ ایسی حکومت ایسا آدمی جو اس تصویر جو ویڈیو کیمرے سے لی ہوئی تصویر کو تصویر نہیں مانتا اگر آپ ویڈیو کیمرے سے لے کے تصویر یا ڈیجیٹل کیمرے سے تصویر لے کے اپنے پاسپورٹ کے اوپر لگائیں گے تو حکومت انکار کر دیے ہے کہ نہیں یہ تصویر نہیں ہوتی یہ تو حق سے ہے کہیں ایسا اصول صاحب صاحب حرام ہے بالکل اور اس میں عالم غیر عالم مدرسے والے غیر مدرسے والے سب کو مصیبت پڑی گئی ہے سب ضروری سمجھ رہے ہیں شکاگو میں ایک صاحب نے تصویر لے لی میری اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیا میں نے فوراً فون کیا وہ بڑے مولانا ہو دیوبند کے وہ بھی یعنی دیوبند سے مراد قاسمی نہیں قاسمی بھی پلس پیدا ہوئے تو دیوبند میں تو میں بولا بھائی یہ کیا تم نے کیا تو بولے یہ ابھی بھی حرام ہے تمہارے پاس میرے کو ساری دنیا میں بولا بھائی حرام تو یہ حلال کب ہوا میرے کو بتاؤ یہ حلال کب ہوئی وہ بتائیے کون سے عالم نے کہا کہ یہ حلال ہوئی حلال نہیں میرے دوستوں یہ فتنہ ہے جیسے داڑھی منڈانے کا فتنہ ایک زمانے میں چلا تھا اور منڈا نہیں منڈانے والے کو مایوب قرار سمجھا جانے لگا تھا اس کا اثر آج تک موجود ہے جاہلوں میں کہ داڑھی مڈانا داڑھی نہیں مڈانا آئے بھائی ارے کوئی ذرا داڑھی رکھ لیا تو ارے ذرا تو بنا لے کے آؤ شادی آ رہی بچے کی بچے کی شادی آ رہی لوگوں کیا بولیں گے ذرا سورت جا حجام کے پاس جا کے ذرا سورت تو صحیح کر لے کے آؤ اور علماء کیا فرماتے ہیں داڑھی منڈانا کیا ہے مست کرنا ہے سورت کا داڑھی منڈانا کیا ہے صورت بنتی نہیں ہے اس سے بگڑ جاتی ہے بگڑی ہوئی چیز جس کو اللہ بگڑی ہوئی بولے وہ بگڑی ہوئی اللہ کا رسول اور جس کو اللہ اور اللہ کے رسول بنا ہوا بولے وہ بنا ہوا اچھائی اور برائی کی تعریف تو ہمارے پاس یہی ہے حسنا اور سیاح کی تعریف یہی ہے نیک اور بد کی تعریف یہی ہے ہمارے پاس سارے اہل اسلام کے پاس یہی ہے تو جیسے وہ فتنہ ایک زمانے میں عام ہو گیا تھا اب اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہوں ماشاء اللہ اب اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں پانچ فیصد بھی آپ کو نہیں ملیں گے بلکہ یہاں تو مدرسہ ہونے کی وجہ سے دو فیصد بھی نہیں ہے بلکہ بس دو فیصد تو رکھ لے کیا تھا نا مگر اب مطلب خلاصہ یہ ہے کہ سمجھ میں آ رہا لوگوں کو کہ نہیں یہ تو رکھنے کی چیز ہے اور ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا کہ یہ سنت ہے اگر بہت ہے تو سنت ہے مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے پاس میں سنت بھی نہیں ہے مصروں مصریوں کے پاس اب جا کے تھوڑا سا اثر بدلا ہے تو پھر لوگوں میں تاثر بھی بدلا ہے ورنہ مصری مصر میں داڑھی رکھنا یہودیت کی علامت ہے ہمارے شکاگو سے ایک حسام بول کے آدمی تھا جب جاتا تھا مصر کو مصر کا تھا وہ داڑھی منڈا دیتا تھا بولے تو اتنا نیک دیندار آدمی جماعتوں میں چار چار مہینے لگاتا ہے تو کہیں کو منڈا دیا تو بولے میں جا ہی نہیں سکتا وہاں یہودی بول کے پکڑ لیتے میرے کو یہودیت کے عام کو جتنے اربوں کی ایک بڑی تعداد ہے ان کے پاس یہ کہ یہ کسٹم تھا یہ اس زمانے کا رواج تھا یہ اس زمانے کے رواج سے متعلق چیز ہے یہ ابو لہب کو بھی داڑھی تھی ابو جہل کو بھی داڑھی تھی شریعت سے اس کا کوئی بھائی تعلق نہیں سمجھتے حالانکہ شرعی چیز ہے اور جو میڈیم ذرا قریب لو دین سے قریب طبقہ ہے وہ کہتا ہے سنت ہے یہ سنت ہے کر لیں گے رکھ لیں گے تو ثواب ملے گا نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے علماء نے فرمایا کہ بھائی آپ کو کس نے بتایا کہ یہ سنت ہے ثابت ہر ثابت بھی سننا چیز کو سنت نہیں بولتے یہ سنت ہونے کا اعتبار اس میں اس لیے ہے کہ یہ ثابت بھی سننا ہے لیکن یہ فرض ہے فرائض میں سے اور فرض ہی نہیں ہے بلکہ شاعر میں سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر امر کے ساتھ میں بار بار سنا او لوہا او لوہا داڑھی رکھو ہی نہیں بلکہ بڑھاؤ داڑھی بڑھاؤ جیسے عقیم الصلاح امر کا سیوا ہے آت الزکا امر کا سیگا ہے اوف بھی امر کا سیگا ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے جب تک کہ قرین صارفہ انل وجوب نہ پایا جائے کوئی قرینہ ہے یہاں پہ آدم وجوب کا کچھ بھی نہیں ہے تو کیسے واجب نہیں ہے ضروری ہے تو جیسے وہ کتنا چلا تھا اب یہ تصویروں کا فتنا چلا ہے جلسوں میں ویڈیو بن رہے ہیں مجلسوں میں ویڈیو چل رہے ہیں مسجدوں میں چل رہے ہیں تقریبات میں چل رہے ہیں تو اگر کوئی صاحب کے بھائی ایسی وہ کر رہے ہوں جڑا تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ بھیا نہ کریں برائے مہربانی بڑی طبیعت بگڑ جاتی ہے میں تو انقبازی ہو جاتا ہوں موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے اگر میں کسی کو دیکھ لیتا ہوں پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو غرض یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں جس سے ان غیر مقلدین کو یہ مطلب سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چڑھا جاتا ہے ہمارے صالحہ چڑھائے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روحوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور جناب اللہ تبارک و تعالیٰ آج پر مستوی ہے ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے پوچھا گیا تھا کہاں ہے تو اس نے کہا تھا کہ آسمان میں نہیں آسمان میں تو اللہ پاک نے اس کو مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان قرار دیا ان سب کے جوابات علماء کرام نے دیے اور وہ اسی لیے دیے گئے ہیں امت کو کہ تاکہ اس عقیدے سے جو جو بات وہ لوگ سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اجتوا کا حکم لگایا جائے گا استوا پر ایمان لایا جائے گا لیکن جہد کے حکم کے ساتھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جہت فوقیت کے ساتھ میں متصف ہے اس سلسلے میں ایک بہت ہی بہترین چیز امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے میں وہ سناتا ہوں آپ کو وقت الامام على بطلان ارادت المان الظاہری بوجوہ امام امام راضی رحمۃ اللہ علیہ مراد روح المعانی سے میں نے نقل کیا ہے الاول انه سبحانه وتعالى كان ولا عرش عرش پر اللہ ہیں بولنے کے معنی لینا صحیح نہیں ہے بول رہے ہیں اس میں یہ فرما ترجمہ بھی کروں گا کیونکہ پنجم ششم والوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ترجمہ سمجھ میں آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سے ہیں جب سے کہ عرش نہیں تھا عرش کو اللہ نے پیدا کیا نا تو عرش کو پیدا کرنے سے بھائی اللہ میں تھے نہیں تھے ولما خلق الخلق لم يحتج الى ما كان غنيا عنه قبل جب مخلوق کو انہوں نے پیدا فرمایا تو اس کے کیسے محتاج ہو جائیں گے یہ جب وہ اس سے غنی تھے بے نیاز تھے پیدا ہونے اس کے پیدا کیے جانے کے بعد پھر اس کے محتاج کیسے ہو جائیں گے الثاني ان المستقر على العرش لا بد ان يكون الجزء الحاصل منه في عين في يمين العرش غیر الجزء الحاصل منه في يساره اگر عرش پر اللہ پاک کو بیٹھا ہوا سمجھے آپ مطلب مستقر مستقل سمجھیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جز اللہ تعالیٰ کی عرش کے دائیں جانے میں اللہ کا ہے وہ الگ ہے اللہ عرش کے بائیں جانے میں جو اللہ پاک کا جز ہے وہ الگ ہے ظاہر ہے کہ میرے اثار کا فرق ہے فرقون سلحان نفیم اللہ فن تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مرکب ہو جائیں گے اور جو چیز ترکیب کو قبول کرے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عائد ہے اللہ کے لیے صرف بیٹا ہونا بیٹی ہونا عائد نہیں ہے اللہ کے لیے ترکیب کو ثابت کرنا بھی آئے ہے وہ ہوا محال اللہ کا مرکب ہونا یہ محال ہے فی حق ہی تعالیٰ لزوم الحدود کیونکہ اس سے مرکب ہونے کے لیے حادث ہونا لازم ہے حدود کے لازم آنے کی وجہ سے الثالث ان المستقر على العرش ان يكون مت... اما ان يكون متمكنا من الانتقال والحركه ويلزم حينئذ ان يكون سبحانه وتعالى محل الحركه والسكون وهو قول بالحدود مستقر العرش ہونے والا اگر اللہ پاک مستقر ٹھہرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں زمین پر آرس پر تو یا تو پھر ان کے اندر انتقال ماننی پڑے گی آپ کو متمکن ہوئے نا بھائی اس سے تو کیسا متمکن ہوئے پہلے نہیں تھے عرش پہ بیٹھے ہوئے پھر آ کے عرش پہ بیٹھے یہ مطلب ہے تو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آئے تو انتقال میں حرکت اور انتقال لازم آ گیا اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ حرکت اور سکون کے محل ہو گئے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حادث ہونے کے قول کو مستلزم ہے لازم ہے اس وجہ سے یہ باطل ہے الرابع انقلا بتخصیصی سبحانہ و تعالیٰ المکان مکان وب احتیجا الى مخصص وحو افتقار الز اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے مکان کو اس عرش کو مخصوص فرمایا بیٹھنے کے لیے تو کیوں کوئی مخصص ہے تو کیا نا وجہ تخفیف کیا ہے تو کسی نہ کسی مخصص کی وجہ سے آپ نے ایسا فرمایا اگر بالفل تسلیم کر لیا جائے اس کو تو اس کے لیے کوئی مخصص چاہیے اور مخصص ہونا یعنی اس کو ان کو خاص کرنے کے لیے ضرورت پیش آنا یہ احتیاط ہے افتقار ہے وہ ہوا افتقار اور وہ احتیاط ہے اور اللہ اللہ رب العزت اس سے منزہ قرار دیے جائیں گے الخامس ان قوله ليس كمثله شيء اللہ نے فرمایا کہ لئی سکم اس لیے اللہ اللہ کے اس کے ان کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے ان کے جیسی کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے کا مسل مسل میں نے خود جیسا اس کے اوپر بھی کہا کا مسلی ہی ان کے جیسی کے جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے یہ اللہ نے فرمایا ہے عام کی نفیل مماثلہ مماثلت کی نفی میں عام ہے فلاح کانا جالسن اگر اللہ پاک عرش پر جالس ہیں لہٰ میں یماثل ہوں پھر جلوس تو پھر مماثلت پھر جلوس حاصل ہو جائے گی ثابت ہو جائے گی اور ادھر قرآن پاک میں لے کہ مثلی سے اور یہاں پر تو مثل ہو جا رہے ہیں جیسے مخلوق بیٹھتی ہے اللہ بھی بیٹھے ہیں تو اس کو بتا رہے ہیں لہٰ تعالیٰ میں ہوں پھر جلوس فہی دن کب کل آیا اس صورت میں آیت باطل ہو جائے گی کا انکار لازم آ جائے گا تعالی اللہ ہوں صحا علی العرش اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مستقر علی العرش ہیں لکانہ محمول للملائکہ تو پھر وہ فرشتوں کے محمول ہوں گے فرشتوں سے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس لیے کہ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں حاملین عرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ابھی تو چار اٹھائے ہوئے ہیں جب آٹھ اٹھائیں گے اب اللہ میاں کو چار اٹھائے ہوئے ہیں جب آٹھ اٹھائیں گے تو محمول الملائکہ ہو جائیں گے وہ حامل و حامل سے حامل کے اندر ایک آدمی حامل ہے جو ہے نا وہ اللہ کو حامل ہے اور فرشتے عرش کو حامل ہے تو فرشتے عرش کے بھی حامل ہیں اللہ کے بھی حامل ہیں بول رہے ہیں حامل و حامل الصح کا یہ مطلب ہے وہ حامل و حامل سے حامل الزالی کے سعید اور پھر اور سوال کر رہے ہیں پھر وقیف یا المخلوق و خالق ہوں مخلوق اپنے خالق کو کیسے اٹھا لے گی یہ کوئی گنیش جی تھوڑی ہے نیچے سے ہاتھ ڈالا اٹھا لیا عجیب بات ہے گنیش جی جو بنے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کے نیچے سوراخ ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گنیشوں کو ہاتھ میں جو اٹھاتے ہیں تو ایسا پکڑ کے نہیں اٹھاتے ان کے نیچے ہاتھ ڈال کے اٹھاتے ہیں حق تعالیٰ شان ہوں اس سے سبحان ہے پاک ہے ویسے بھائی اخمیر المخلوق کا خالق ہوں خالق ہوں بس اچھا جو کہتے ہیں ساتواں طریقہ ساتویں ساتویں دلیل کے باطل ہونے کی یہ ہے المستقر فی المکان علاح اگر کسی مکان میں مستقر ہونے والا الہ بنتا ہے تو باب فی فی فی والقمر تو پھر کسی کو بھی یہ کہنے کا جواز مل جائے گا کہ سورج کی بھی ہم پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حامل رب ہے اور چاند کی ہم اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ وہ حامل عرش عرش ہونے کا تو کوئی ایک چیز بول رہے نا تو اب کسی چیز کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے میں عرش کو کون شمس و قمر کے حامل بھی اللہ پاک ہی ہیں تو لہذا شمس و قمر کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے اس کو بتا رہے ہیں السامن ان العالم کو عالم پورا کا پورا گول ہے زمین گول ہے زمین کے اوپر آسمان گول ہے آسمان کے اوپر دوسرا بھی گول ہے تیسرا بھی گول ہے چوتھا بھی گول ہے پانچواں بھی چھٹا بھی ساتواں بھی پیاز کی پتی کے ویسے ہیں یہ تو پیاز ہے پوری کائنات ایک پیاز بنی جی فلجہت التی یا فوق یقوق ان بسبتی علاقوں میں وہ جہت جو کہ اوپر ہے ایک قوم کے اعتبار سے یا بن ان علاقرین وہ تحت ہے دوسروں کے اعتبار سے اور اس کی مثال موٹی یہ ہوتی ہے کہ اب جہاں را... یہاں رات ہے نا تو امریکہ میں دن ہے نہ دن شروع ہو گیا کیونکہ وہاں سورج آ گیا سورج ادھر سے ہی ہوں آ گیا اور اسی وجہ سے اس دنیا کو سمجھنا بڑا عجیب ہے بظاہر ہاں ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ ایسا زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ امریکہ والے کیسے ہیں وہ لوگ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ لٹکے ہوئے ہیں بڑبا والوں کے ایسا نہیں اچھا امریکہ والوں کے لیے اپن کیسے ہیں اپن بڑبا والوں کے ایسے لٹکے ہوئے ہیں الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور اصل بات یہی ہے ہوا کے پریشر کی وجہ سے ہم جمے ہوئے ورنہ اچھل چکے ہوتے کیونکہ زمین گول ہے اس میں جو بھی ہے چیز ایسی ہے جیسے چپکلی چھت کے اوپر ہے تو یہ فرما رہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہ عالم قرآن ہے ایک قوم کے لیے جو چیز اوپر ہے دوسری قوم کے لیے وہ چیز نیچے ہے وبل اور ایک قوم کے لیے جو نیچے ہے دوسری قوم کے لیے وہ اوپر ہے فیلزم من اس بات جہت فوق کو ثابت کرنے سے لازم آتا ہے معبود کے لیے اس بات کو جہت المقابلہ اس کے مقابل کی جو جہت ہے وہ بھی بالنسبتی نسبتی لباس بھی اتفاق القلا سارے اوقلا اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں ولا یقال المعبود تحت اور یہ بات کہنا جائز نہیں ہے کہ معبود تحت ہے معبود کے لیے تحت کا لفظ نہیں ہے جیسے فوق کا لفظ نہیں بولا جا سکتا تحت کا بھی نہیں بولا جا سکتا ایک مرتبہ جماعت آئی تھی جماعت میں عرب تھے ساتھ میں مجھے سنایا تھا ایک دو مرتبہ تقریروں میں کہیں پتا نہیں یہاں کبھی اس کا ذکر آیا کہ نہیں آیا تو اتفاق سے یہی مسئلہ نکلا تو دماغ میں میرے یہ یہی بات آ گئی تھی پتا نہیں کب پڑی ہوئی تھی یا ویسے آ گئی خانہ داد کے طور پر میں نے کہا زمین گول ہے بولے کہاں ہے آسمان اس کو گھیرا ہوا ہے تو بولے ہاتھوں طرف سے گھیرا ہوا ہے عرش جو ہے نا آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے تو بولے ہاں، عرش بھی آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے بولا ادھر سے سیدھا گئے تو کیا آتا تو بولے عرش آتا بولا ادھر سے سیدھا گئے تو کیا آتا عرش آتا ادھر سے سیدھا گئے تو کیا آتا عرش جاتا ادھر سے سیدھا گئے تو کیا آتا بس ایک منٹ تو خاموش اس کے بعد وہ مسئلہ چھیڑے نہیں جب تک میں اتنا پھر آؤں نوی دلیل امام راضی رحمۃ اللہ نے فرمایا ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ اللہ کا ارشاد قل هو الله احد محکمات میں سے ہے وعلى فرض الاستقرار على العرش يلزم التركيب والانقسام اور عرش پر استقرار کو مفروض کرنے میں فرض کرنے میں مان لینے میں ترکیب اور انقسام اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرکب ہونا اور منقسم ہونا لازم آتا ہے فلاقن سبحان سبحانہ احدن فی الحقیقہ تو پھر اللہ سبحان عہد نہیں رہے اللہ تعالیٰ واحد بھی ہیں اور اللہ پاک احد بھی ہیں واحد میں احد ہیں اسی وجہ سے ہم ترجمہ واحد احد کا ترجمہ ایک واحد کا ترجمہ ایک ایسا نہیں کرتے نا واحد کا ترجمہ ایک ہوتا اور احد کا ترجمہ یکتا ہوتا ہے ایک موز ایک ہے احد نہیں ہے ٹھیک ہے جتنے چاہے ٹکڑے کرو اسے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے سمجھا نا اس کے عدد اضافی میں اور واحد اضافی میں واحد عددی میں اور واحد حقیقی میں یہی فرق ہے اللہ پاک احد واحد ہونے کے ساتھ ساتھ احد ہیں اور احدیت کی وجہ سے ان میں ترکیب نہیں ہے انقسام نہیں ہے ٹوٹتے پھوٹتے نہیں ہیں تجزی نہیں ہو سکتی ٹکڑے نہیں بنائے جا سکتے ایک کے دو دو کے چار نہیں کر سکتے آم جام تھوڑے جیسا تو اسی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عرش پر استقرار کو مانا جائے گا تو خدب اللہ احد جو کہ محکمات میں سے ہے متصابیات میں سے نہیں ہے وہ جو کہ محکمات میں سے ہے وہ باطل ہو جائے گی العاشق الخلیل قال اللہ حد ال دسویں دلیل یہ ہے کہ ابراہیم خلیل علانبین علیہ و والسلام وسلم انہوں نے فرمایا تھا کہ لا وشب العافلین اگر اللہ پاک کو عرش پر مستقل مانیں گے آپ ہاں، تو وہ بھی جس میں عافل ہوں گے فین درج تحت تحقہ عموم حاضل قول تو اس قول کے عموم میں داخل ہو جائیں گے یہ دس دلیل امام راضی بھی اس مسئلے پہ بہت کلام کی اور تفسیر کا درس دینے والوں کو تفسیر کبیر اگر موقع مل جائے تو ضرور دیکھنا چاہیے تفسیر کبیر جو ہے امام راضی کی تفسیر بالمعقول ہے تفسیر کئی قسموں کی ہوتی ہے تفسیر بالمعقول تفسیر بالمنقول تفسیر بے اقوال اقابر بے اقوال سمجھا رہے ہیں تفسیر بل مجموعہ سب چیزیں جس میں ہوتی ہیں تو یہ تفسیروں کی قسمیں ہیں تو زیادہ تر تفسیر کبیر کا تعلق سب معقولات سے تو ذہن بڑا کھلتا ہے اس سے اور ہر آیت کے تحت میں بیان کرنے کا اس بھی بہت میں زیادہ تر وہی دیکھتا ہوں جب مجھے درس قرآن کرنا ہوتا ہے تو بیان کو یہ اپنا معرف القرآن دیکھنے کے بعد تفصیل کبیر ضرور دیکھتا ہوں اور اس سے اتنی مدد ملتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا بہت زیادہ علماء کرام کے لیے مفید ہے اس کو دیکھنا کیا کہ ہمارا بھائی نو بجے چانیا چلنا بات اب یہ ہے دو چیزیں اور سمجھ لیجیے اس میں خاص طور پر ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تو ہم نے جواب دیا ان لوگوں کی آیتوں کا ٹھیک ہے نا اب یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا دلیلیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اختالہ جل جلال ہوا مناوالوں پر سب جگہ ہونے کا حکم لگاتے ہیں ضمن تو تھوڑا سا ذکر آ گیا اور اس میں تھوڑا سا ذکر اور کر دیتا ہوں ایک تو وہی آیت ہے جس کو میں نے پڑھا ہے وما ماتون فیشانی وما تخلوم قرآن دوسرے بہبہ اینا النامہ کنتم والی تیسرے من نجوا خلاصت اللہ و رابم والی چوتھے وہ بکل شعیم وشیت والی پانچویں وہ علاق اعلیٰقلشیل شہید والی شہادت کے مضمون والے احاطہ کے مضمون والی اور ان سب کے اندر اللہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے والی جو مضمون نانو اقرب قریب ہونے کی جو آئے ہیں نان اقرب الرحیم حبل الورید ہم جو ہیں حبل الورید سے بھی زیادہ قریب ہیں ایک دلیل اس کی عقلی یہ ہے کہ ان سب چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ جو چیز ذکر فرمائی ہے وہ ہوا کے ضمیر کے ساتھ ذکر فرمائی ہے اور ضمیر جو ہوتی ہے وہ ذات کی طرف راجع ہوتی ہے صفت کی طرف نہیں ہوتی ہے وہ ہوا معقوم علم ہو معقوم کے معنی کرنا صحیح نہیں ہے ہوا معقوم سمجھ آ رہا نہیں آ رہا صفت سے تعبیر کرنا کا ضمائر ضمائر سے صفات نہیں مراد ہوا کرتے ہیں ضمائر ہمیشہ ذات کی طرف راجع ہوا کرتی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان آیتوں کے اندر معیت مراد معیت ذاتیہ ہے شہادت سے مراد شہادت ذاتیہ ہے احاطے سے مراد احاطۂ ذاتیہ ہے کیونکہ احاطہ ذاتی بولنے کی صورت میں لوگوں کو خرجان ہو سکتا تھا تو اس خرجان کو دور کرنے کے لیے لوگوں نے تعبیر کی احاطہ صفاتی سے سمجھ آ آ رہا رہا نہیں تو ٹھیک ہے عوام الناس میں آپ احاطے ذاتیہ کو زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن عقیدے کو تو نہیں خراب کر سکتے نا تیسری بات اس میں اہم یہ ہے کہ فلف اور صحابہ سے کہیں بھی تفریق مذکور نہیں ہے کہ اللہ پاک اپنی ذات سے محیط نہیں ہے اللہ پاک اپنی ذات سے ساتھ نہیں ہے اللہ پاک اپنی ذات سے شہید نہیں ہے حاضر نہیں ہے ایسا کوئی تفریق نہیں ہے کہ بھائی صفاتی اعتبار ہے اس میں ذاتی اعتبار نہیں ہے اس میں صحابہ کے سے سلب سے ایسی کوئی تقسیم اور تفریح مقصود نہیں اور ایک چوتھی بات یہ ہے کہ اصولی بات یہ ہے کہ ذات جو ہے نا وہ صفات سے منفق نہیں ہوتی الگ نہیں ہوتی صفات ذات ایک ہی ساتھ ہوا کرتے ہیں اگر صفات مراد لیں گے آپ تو بھی ذات کو ہی مراد لینا پڑتا ہے ساتھ ہی ساتھ احادیثیں بھی اس مضمون کی بہت ہیں ایک مشہور حدیث کرمیری شریف کی لو ڈلئی تم لوگ اگر تم لوگ کوئی رسی چھوڑو نچلی زمین پر لہبتا اللہ وہ رسی جا کے گرے گی کس پر اللہ پر یہ حدیث شریف ہے فلمی شریف میں یہ حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ لو تم الارض اگر نچلی سے نچلے طبقے پر زمین کے تم رسی کو چھوڑو گے تو تو بھی وہ رسی جا کے اللہ پر ہی گرے گی لہبتا اللہ اللہ پر ہی گرے گی اس سے یہ بتانا ہے اور وہ مشہور آئے تھے بال اول آخر والظاہر ظاہر الباط و بک علیم وہی اول ہیں وہی آخر ہیں وہی ظاہر ہیں وہی باطن ہیں صوفیہ کا خاص موضوع ہے وہ صوفیہ قادریہ کا کیونکہ قادری سلسلے کے جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ علوم تصوف کو زیادہ بیان کرتے ہیں اور چشتی سلسلے کے جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ علوم تصوف کو زیادہ نہیں سناتے وہ اعمال تصوف کو زیادہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ علوم جو ہے نا اعمال کی برکت سے جو آئیں گے تو وہ صحیح تم پر کھلیں گے اور اصل بات یہ ہے کہ یہ ذوقی اور وجدانی علوم ہیں صفات کا انکشاف اور اس کا علم حاصل ہونا یہ ذوقی ہے اور وجدانی ہے جتنی ذوقی وجدانی چیزیں ہوتی ہیں ان کی تعبیر نہیں ہو سکتی ہے تقریب ہو سکتی ہے خالی مطلب ان کو کسی لفظ میں آپ پیش نہیں کر سکتے قریب کر سکتے اس سے بندے کو اب حمایت بھی ہے رسال بھی میٹھا ہے بے نشان بھی میٹھا ہے ٹھیک ہے کیسا میٹھا ہے دونوں میں تینوں میں کیا فرق ہے بتاؤ انہیں ایک سو بیس ہے انہیں تیس روپے ہے دونوں کے جو مٹھاس میں فرق ہے وہ صرف وجدانی ہے آم بھی میٹھا ہے جام بھی میٹھا ہے کیلا بھی میٹھا ہے لڈو بھی میٹھا ہے برفی بھی میٹھی ہے جلیبی بھی میٹھی ہے میٹھا ہونا کڑوا ہونا کھارا ہونا پھکا ہونا یہ سب چیزیں کیا ہیں گو کی چیزیں ہیں تو جیسے مذوقات کے اندر یہ بات ہے تو ایسے وجدانیات میں بھی یہی بات ہے اب تعالیٰ کی اسما و صفات کی تجلی کا ہونا بندے پر اور کھلنا بندے پر وہ مضمون لینا بندہ یہ ذوقی چیز ہے کہ اس کا ذوق لینے لگے کوئی آدمی بول کے اس کو سمجھا سکے ایسا بہت مشکل ہوتا ہے ہوتا ہے بہت ٹائم لگتا ہے اس کو بہت ہمارا چاہیے بہت مرتبہ سننا پڑتا ہے دماغ کو بہت مرتبہ ایک طرف کرنا پڑتا تب یہیں آ کے اس کو لینے لگتی ہے چیز من حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک کے نصوص میں سب کچھ موجود ہے یہ لیکن ذہن جاتا نہیں ادھر اس پر ایک اور بات مطالعے کے دوران کل جو ہے نا میرے علم میں آئی ہم بہت بہترین ہیں وقال عبد الوهاب الشعراني في اليواقيت المبحث السابع عشر وعلم يا اخي یاد استواعد عالشی کے مضمون کو ذکر کرتے ہوئے علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ یاد رکھو بھائی ان الاستوائی العرش والنزول الى السماء الدنيا اللہ پاک کا عرش پر مستوی ہونا اور نزول آسمان دنیا کی طرف ہونا والفوقیہ اور حق حق تعالی شانوں کے لیے فوقیت ونحو ذالکہ کلہ قدیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب چیزیں قدیم ہیں وما ہوا مخلوق المحدت بال اجماع اور آسمان اور عرش وغیرہ جو ہیں وہ چیزیں محدت ہیں اور مخلوق ہیں اب یہ چیز سننے کی ہے عقید صحابی میں بھی یہ مضمون آئے گا آپ کو مگر اس سنوان سے نہیں آئے گا خالق بلا خلق رازق خالق بلا مخلوق رازق بلا خالق خالقن مخلوقہ رازق رازقن مرزوقہ ایسی ایسی ایسی ہے وہاں پہ اس کو فرما رہے ہیں وقد کا نتا و نزول قبل خلقی جمی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ موصوف تھے اشتوا اور نزول سے مخلوقات کے خلق سے پہلے سے کیونکہ وہ صفات اللہ تبارک و تعالی کی ازلی ہیں قدیم ہیں جیسے ذات اللہ کی قدیم ایسے صفات بھی اللہ پاک کی قدیم ہیں کما لم یزل المصوفن بے ان خالقن و رازقن ولا مخلوقہ مرزوقہ جیسے اللہ پاک پہلے سے ہی خالق ہیں اور رازق ہیں جبکہ مخلوق کو بھی پیدا بھی نہیں فرمایا تھا انہوں نے اور مرزوق کا بھی وجود بھی نہیں ہوا تھا فقانہ قبل الخلقی یستوی علی علامادہ تو عرش کو پیدا کرنے سے پہلے وہ مستوی تھے کس پر یہ پوچھ رہے ہیں فقانہ قبل الخلقی یستوی علی علامادہ وقبل خلق سمائی یم الی و مادہ اور آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے نزول فرماتے تھے کدھر یا عقیب عقلی کا اے میرے بھائی اپنی عقل سے سوچو استوا اور نزول کے جو معنی عرش کے پیدا ہونے سے اور آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے کے جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان دونوں کے پیدا ہونے کے بعد بھی اسی معنی کا اعتقاد کرو کیا پیاری بات ہے اس کے بعد میں فرماتے ہیں علامہ شاہراہ نے فلا عرش آزم کلیہ اصل بات یہ ہے کہ عرش جو ہے اعظم ممالک میں سے ہے اللہ پاک کی ملکیت ہے پوری اس میں سب سے اعظم ترین مخلوق جو ہے نا وہ عرش کی ہے والحق تعالی فوق اور حق شانہ اس کے فوق برتبا حق تعالیٰ شانو ہیں مرتبے کے اعتبار سے اور پھر اس کو سمجھاتے ہیں وزاری کا اننا ادا تمل نامہ فوقنا وہ یہ ہے کہ جب ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا ہے رائن الحوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہوا ہے فی الحال ہوا ہے نا اس کے دباؤ میں ہم لوگ ہیں ویدا تا ملنا فوقل ہوا اور جب ہم غور کرتے ہیں ہوا کے اوپر رائنا سمان تو ہم دیکھتے ہیں آسمان کو فوکا بے قلوبنا پھر اس آسمان کے اوپر اور آسمان جب سوچتے ہیں کہ آسمان کے اوپر کیا ہے تو اور ایک آسمان ہے تو یہاں دیکھتے نہیں ہیں بلکہ ہم اپنے دل سے دیکھتے ہیں یہ بول رہے ہیں رائنا بے بنا تو دوسرے کے اوپر کیا ہے تو تیسرا آسمان ہے تیسرے کے اوپر کیا کہتے سما ادا ترقی نا بے اوہام سماوات استندی رائن الکرسی کرسی جب ہم چڑھتے ہیں اپنے اوہام کے ذریعے سے اپنی سوچ کے وہم کے ذریعے سے آج ساتوں آسمان سے اوپر چڑھتے ہیں تو ہم کرسی کو دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہے بلکہ کرسی ہے ویدا ترقی نہ منل کرسی اور جب ہم ترقی کرتے ہیں چڑھتے ہیں کرسی سے رائن العرشہ تو پھر ہم عرش کو سوچتے ہیں عرش کو دیکھتے ہیں ہی نہایت المخلوقات کے وہ مخلوقات کی نہایت ہے ولم ولم نر الفکری مرقات اور اب اس کے بعد سوچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سیڑھی نہیں ہے ہماری وہم کے پاس ہماری عقل کے پاس ہمارے خیال کے پاس ہمارے وہن کے پاس کوئی سیڑھی موجود نہیں ہے فیقب الفکر ہنالی کا تو سوچ وہاں جا کے رک جاتی ہے و وقول تو پھر ہم اپنے قلوب اور حقول میں دیکھتے ہیں کہ فوقل العرش رحمان ہے عرش کے اوپر من حیث الرتبہ مرتبے کے اعتبار سے اس لیے کہ عید رتبت الخالقی فوقا رتبۃ المخلوقات اس لیے کہ خالق کا مرتبہ مخلوق کے مرتبے سے اوپر ہوتا ہے العرش فوقیتا تباین فوقیت فوقیت الکرسی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے فوق میں ہے لیکن ایسی فوقیت کے ساتھ میں جو الگ ہے جو مختلف ہے عرش کی فوقیت کی جیسے کرسی پر کرسی سے اوپر عرش ہے نا اللہ تبارک تو جیسے کرسی سے اوپر عرش ہے اس میں جو فوقیت اوپر پناہ پایا جاتا ہے اس سے مختلف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش سے اوپر ہونے کا مضمون لأن فوقیت العرش على کرسی لا يكون الا جہتی والمکان اس لیے کہ فوقیت عرش کی کرسی پر نہیں ہوتی مگر جہت اور مکان کے ذریعے سے جہت کے اعتبار سے فوق کرسی سے عرش جگہ کے اعتبار سے فوق کرسی سے فوقیت و ربی بال رطبتی وال مکانہ المکان اور رب کی جو فوقیت ہے وہ مرتبے اور مکانت اور عظمت کے اعتبار سے ہے نہ کہ جگہ کے اعتبار سے انتہا کلام ہو کلام انتہی ہو گیا ان کا اب اس کے بعد میں بیچ میں دوسرے بہت سے مضامین تھے رہ گئے تھے لیکن وہ آج کا مضمون نکلا تو میں تھوڑا سا اسی کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں یہ ایک بحث تھوڑی سی آپ کے سامنے ہو جائے کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بجٹ وجود کے مسئلے کو تو چھیڑ بھی نہیں سکوں گا ابھی اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر جگہ موجود ہے تو یہ بولنے کی کیا ضرورت کئی کو بولے اللہ میاں رحمان اللہ سے سوال کئی کو بولے بھائی پنچایت تو محی الدین ابن عربی نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے ذکر شیخ محی الدین العربی فی الباب السبعین و ثلاثمائہ من الفتوحات تین سو سترویں بحث میں فتوحات مکیہ کے فتوحات مکیہ آ تین سو سترویں بحث میں ابن عربی نے نقل فرمایا فتوحات دیکھنے کی چیز ہے اپنے خطب خانوں میں بھی موجود ہے کہیں کہیں سے دیکھا جاتا ہے ان چونکہ تصوف انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ ہماری یہ کتاب عام عالم کے لیے بھی پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ ہماری کتاب قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے لیکن دیکھنے والے کو خلاف دکھیں گی جب تک کہ وہ ہماری عقل و فہم سے اس کو نہیں دیکھے گا اس لیے جب تک مناسبت نہ ہو نہیں پڑھنا چاہیے میں نے پڑھی ہے جس زمانے میں دارالم حیدرآباد میں میں پڑھاتا تھا وہاں پہ فتوحات میں مکھیاں رکھی ہوئی ہے موٹی موٹی جلدیں ہوتی وہ میں نے پڑھی ہے الحمد للہ صاحب میں یعنی نے تو نہیں پڑھی لیکن بہت شوق تھا سمجھ میں آئے تو بھی پڑھ رہے ہیں نہیں سمجھ میں آئے تو بھی پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ذرا یہ چیزوں کو سمجھنے میں بہت مدد مل گئی آپ کی بشاشت کے لیے تفریح دبا کے لیے ایک چیز ذکر کرتا ہوں میں اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے اپنے وہ بھی کشت سے لکھی ہے وہ علم مقاصبہ تھا ان کے پاس یہ کشف سے ہے انہوں نے لکھا اس میں کہ یہ کشف علوم ہے اور علوم کشفیہ بھی کہاں جا کے معتبر ہوتے ہیں کہاں ہیں اس کی تفصیل شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے اور بہت اچھی بحث ہے ابقات کے اندر وہ بحث موجود ہے اس میں فرمایا کہ ایک لفظ بھی میں نے اپنے طرف سے نہیں لکھا اس میں بھی پورا کشفی علم ہے جو مجھے دیا گیا اس میں انہوں نے فرمایا کہ بقیت تین آدم سے ان آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے بعد میں جو مٹی بچی تھی ایک تو اس سے کھجور بھی بنا ہے فرمایا کہ پھر ایک اس کے ایک درے سے ایک عالم بنا ہے اور وہ عالم اس عالم سے کئی گنا بڑا ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کئی مرتبہ میرا اس میں جانا ہوا ہے میں جا کے آیا ہوں میرا آنا جانا رہتا ہے اس میں اور اس سے آگے کی بات تعجب کی ہے کہ اس میں نے لکھا ہے کہ وہاں پر کشتیاں پانی میں نہیں چلتی ہیں بلکہ خشکی میں چلتی ہیں اور اس میں بھی میں نے سفر کیا ہے اور حج یہ ہے فتوحات مکیہ کھول کے آپ دیکھو کہ وہاں پر خشکی پہ کشتی کیسا چلتی ہے اس کی تصویر بھی انہوں نے دی ہے کہ وہاں پر ایسی ایسی کشتی چلتی ہے میں نے دیکھی کشتی علم خان کا تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ہاں، علامہ علم ہی نقل کر رہے ہیں اس کو نہیں نہیں اس کو تو ہر خان نے نقل فرمایا ہے علامہ نقل حسین عبد الوہاب الشارانی في اليواقيد الجواهر البحث السابع عشر في معنى الاستواء على العرش حكمة ثالثة مستقلة ذكرتها إتماما للفائدة وإن لم يكن لها مدخل في التفسير وهي أنه سأل أولا ما الحكمة في إعلامه تعالى بأنه استواء على العرش ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کس سے پوچھا مسئول کون ہے اس کا ذکر نہیں ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ پاک نے اطلاع دی اپنی مخلوق کو کہ وہ مستوی اللہ سے ہیں ثم ذکر الجواب پھر جواب ذکر فرمایا بأن الحکمت فی ذلك تقریب الطریق علا عباده حکمت اس میں یہ ہے کہ اپنے بندوں کو اپنے قریب ہونے کا راستہ بتانا ہے وزال کا انہ تعالیٰ هو الملک العظیم ظاہر ہے بہت بڑے ملک ولاب الدل ملک ولاب الدل مکان یکسر پی عباد بھی ملک کے لیے ایک جگہ چاہیے تاکہ اس کے بندے اپنی ضرورتیں پیش کرنے کے لیے موقع پا سکیں ارادہ کر سکیں یکد ہو فی عباد ہو بے قوائدی ہوں وہی کانت ذات ہو تعالیٰ لا اقبال المکان اگرچہ کہ اللہ پاک کی ذات کسی مکان کو قبول نہیں کرتی لیکن بندوں کو ایک جگہ کی ضرورت تھی جہاں بندے اپنی توجہ کو مرتکز کر سکیں متوجہ کر سکیں اقتدت المرتبت اقتدت الرتبت لہو ان کا عرشن تو ان کے اس مرتبے نے اس بات کا اقتدا کیا کہ وہ عرش کو پیدا کریں وہ ہی انہو استوا علیہ اور اس بات کا ذکر کریں اپنے بندوں سے کہ وہ ارادہ وہ وہ مستوی ہیں اس پر بالدعائی طلب الحوائش تاکہ دعا کے ذریعے سے ان کا قصد کیا جائے اپنے حوائش کے طلب میں وقان ذالقہ وکل القہ بن من جملت رحمتی ہی عبادی یعنی یہ پورا کا پورا اللہ پاک کی رحمت میں سے ہے اپنے بندوں کے لیے بد تنزل اور ان کے عقول کو ان کے عقول کے لحاظ سے برتاؤ کرنا ہے اس میں ولولا بقیہ صاحب العقل حائرا اگر یہ بات نہ ہوتی تو عقل والا ہے حیران ہوتا لا یدری اینا یتوجہ ہوگی تو اس کو بھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اپنے قلب سے حق تعالی شانوں کی طرف توجہ کرے تو کیسا کرے کدھر متوجہ ہو بلا قولی ہی بیچ میں عبارت چھوڑ دیے تھوڑی اس کے بعد بنا میں فیضا من اللہ تعالیٰ علیہ بال کمال تبارک و تعالیٰ کسی ایمان والے پر کمال فائز فرما کر احسان فرماتے ہیں اندرا یا نور عقل ہی نور ایمان ایمانی ہی مندرج ہو جاتا ہے نور عقل نور ایمان میں ایمان کے نور میں عقل کا نور داخل ہو جاتا ہے ثقافات انہ جہاد فی جناب الحقی جس سے عرش کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کی طرف توجہ کر کے اللہ پاک کا بندہ ارادہ تو کرتا ہے لیکن اس کا نور ایمان اس کو پھر جہد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منزہ اور ممتاز سمجھا دیتا ہے یہ فرما رہے ہیں ثقافت انہو عنہ جہاد کی جناب الحق التحيز اور وہ اس بات کو جان لیتا ہے اور یقین کر لیتا ہے متحقق ہو جاتی ہے اس کے نزدیک یہ بات کہ حق تعالی شان ہو جہد کو قبول نہیں فرماتے اور نہ تحیز کو قبول فرماتے ہیں تحیز بنے کسی مکان میں ہونا کسی جگہ کے اندر ہونا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ایک مضمون یہ آیا کہ حق تعالی شان ہو اگر عرش پر نہیں ہے تو پھر حق تعالی شان ہو عرش کا عرش پر ہونے کا علم ہمیں کیوں دیے اللہ استوال اس کی حکمت یہ ہے اور حق تعالیٰ شان ہو کو عرش کے اوپر مقیت نہیں کیا جا سکتا اس کی وجوہات امام راضی کے ذریعے سے آپ کو بتا دی گئی اب یہ ہے کہ پھر استوا اگر عرش کا مفہوم کیا لینا ایک مفہوم تو وہ لوگ لیتے ہیں اور ایک مفہوم یہ ہے کہ ہم نے لیا جو اہل حق لیتے ہیں کہ بھائی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مفوت کر دیا جائے اس بات کو تو پھر اصل اس سوال کا مضمون کیا ہے کیا معنی اس کے لیے جائیں گے کیا تعمیل اور توجہ اس کی کی جائے گی کیونکہ توجہ پہلے کے علماء تو کرتے نہیں تھے بعد کے علماء کو کرنا پڑا تو ان بات کے علماء نے کیا توجہ کی ہے یہ تھوڑا سا مضمون میں ذکر ہوں ذکر کرتا ہوں اس میں سے سب سے پہلے یہ بات ہے کہ یہ آیت اللہ پاک نے یہ مضمون سات جگہوں پر ذکر فرمایا ہے ایک جگہ سورہ آراف میں ہے ایک جگہ سورہ یونس میں ہے ایک جگہ سورہ راج میں سورہ تاہا میں سورہ فرقان میں سورہ سجدہ میں ہے اور سورہ حدیب میں ہے سورہ آراف میں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ اللہ پاک عرش پر مستوی ہے اور وہ رات اور دن کو ڈھانکتا ہے اور رات جن کو طلب کرتی ہے آہستہ آہستہ بول کیا ہے اس کی بات اور پھر آسما اور چاند اور سورج اور ستارے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے جو ہے نا متخر ہیں عرش پر مستوی ہیں اور ان سب چیزوں کا اور یہ وہ یہ وہ کام کر رہے ہیں کرتے ہیں بلکہ بیان ہے یہ کیوں میں سنا رہا ہوں یہ بھی سنا رہا ہوں کہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں استفاع عرش کا مضمون ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص بات اس کے بعد ذکر کر رہے ہیں تو یہاں انہوں نے یہ بات ذکر فرمائی اب میں ان آیتوں کا ترجمہ نہیں کروں گا آپ سمجھ لینا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا اشارہ کروں سورہ یونس میں جو ہے ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر يفصل الايات آسمان و زمین کو پیدا فرمایا عرش پر مستوی ہوا تدبیر امور فرماتا ہے سورہ رعد میں ہے اللہ الذي رفع السماء بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر سورہ تہا میں الرحمن علی العرش استوا رحمان عرش پر مستوی ہے اس کے بعد کیا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى وہ مالک ہیں پورے آسمانوں کا پوری زمینوں کا جو کچھ ان کے درمیان کا و ما تحت الثرى کا سورہ فرقان میں اللہ الذي خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا اور ان کے درمیان کو چھ دنوں میں پھر مستوی العرش ہوئے اب رحمان جو ہے وہ کیا ہے یہ کسی باخبر سے پوچھو رحمان رحمان کو کسی باخبر سے پوچھنا پڑتا ہے رحمان بہت ہی بامانہ چیز ہے رحمان فصل بھی خبیرہ رحمان کو کسی باخبر سے پوچھو جو بے خبر ہے نا انہیں اس سے پوچھے تو انہیں بڑا عجیب جواب دیا ایک بے خبر سے پوچھے رحمان کیا ہے تو یہ رحمان رحیم بنے ایسے ہی جیسے کھانا وانا بولے تالکا ہے تفیم القرآن تفیم القرآن کے سورے فاتحہ میں لکھا ہوا ہے میں نے خود پڑھایا اپنی اپنے سے کھانا وانا پانی وانی چائے وائے یہ رحمان ایسے ہی بولے رحمان رحیم ایسے ہی بولے اب آپ اندازہ کیجئے کہ رحمان اور رحیم اگر ایسے ہی کھانا وانا ہے تو کھانے کے ساتھ میں وانا تو فضول ہے نا پانی کے ساتھ میں وانی تو فضول ہے نا چائے کے ساتھ میں وائی تو فضول ہے نا اللہ میاں فضول کا کلام بھی کرے اور اللہ میاں کی صفت فضول بھی ہے دیکھنے میں تو یہ ہے کہ ترجمے میں ایک سادگی سے بول کے چلے گیا ایک آدمی لیکن کفر بک گیا کفریات بک گیا اور جس کی سورہ فاتحہ میں کفریات بھری بھری ہو ہوں اور کیا نہیں ہوں گا آگے یہ میں نے خود پڑھی ہوئی ہے جب کسی کے بارے میں رائے قائم کرو تو پڑھو اس کو تو رائے ویسے نہیں ہوتی قائم علماء کرام نے خامہ رائے قائم نہیں کی کہ الر کسی سے حسد ہو گیا جلسی ہو گئی مخالفت کرنا ہے نہیں ان لوگوں نے ایسی غلطیاں کی ہیں کہ اگر عوام کو چھوڑ دیا جائے ان باتوں کے قبول کرنے پر تو ایمان سلامت نہیں رہ سکتا تفیم اللہ تفیم القرآن پڑھ کے کسی کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا میں لکھ کے دے سکتا ہوں ایمان سورہ سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات فرمائی اللہ الذي خلق السماوات والارض وما بینہما فی سکت ایامین ثم سوال العرش ہے نا سورہ سجدہ میں مالکم من دونہی من ولی ولا شفیع کوئی ولی اور کوئی شفیع نہیں ہے میں ہی ہوں بس اس واسطے آپ پر مستوی ہوں سمت سوال آپسی کے ساتھ میں جو مضمون ہے تھوڑا سا اس کو اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں میں کہ اس سے آپ کو ہمارے اکابر نے استوال آپسی کے جو معنی بیان کیے ہیں وہ سمجھنے میں مدد ملے گی سورہ حدید میں ہے وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ہاں؟ مستقل عرص ہوئے وہ جانتے ہیں زمین میں کیا چیز داخل ہوتی ہے کیا چیز نکلتی ہے کیا چیز آسمان سے اترتی ہے کیا چیز آسمانوں پہ چڑھتی ہے اس کو وہ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ استوا کے اصل دو معنی آتے ہیں ایک استقرہ اور ایک استعلا و استیلا ایک معنی مستقر ہونے کے ٹھہرنے کے آتے ہیں کسی چیز پر جم کے رہنا جس کا ترجمہ ان لوگوں نے کر دیا غیر مخالدین نے اس کے معنی کر کے گڑبڑ کر دی نا امام راضی نے اصل اس کا انکار کیا وہ جو دس وجوہات بیان فرمائیں استقرار کے معنی نہیں لے سکتے اس استقرار کے معنی لینے میں کیونکہ استوا کے معنی استقرار کے آتے ہیں عربی میں وہ کہاں آتے ہیں معلوم لکھ تب اللہ ظہور ہی سمت اصرو نے مت ربی تم ادھر تو تم آلئی و تقول و سبحان اللہ علی سخر اللہ ہے نا لکھ تبو کا مطلب لکھ تقرر ہے گاڑی میں بیٹھنے پہ پڑھنے کا ہے نا سبحان اللہ تو اس وہاں پر کس معنی میں استقرار کے معنی میں تو استقرار کے معنی اس کے ہوتے ہیں مگر یہاں استقرار کے معنی نہیں لیے جا سکتے یہ بتانا چاہ رہا ہوں وقت وقت الجودی یہ ابو القوام ظالمین نو علیہ السلام کی کشتی مستوی ہو گئی جودی پہاڑ پر مستوی ہونے سے یہاں پہ کیا مراد ہے مستقر ہو گئی تو اس تقرر کے ایک معنی آتے ہیں چونکہ لغت میں ڈکشنری میں وہ معنی آتے ہیں اس لیے انہوں نے وہ معنی لیے اور گڑبڑ کر دی وہ معنی نہیں لیے جب ایک معنی نہیں لیے جا سکتے اقتدان نہیں لیے جا سکتے دوسرے نصوص کی موجودگی میں نہیں لیے جا سکتے دوسرے منقرات کے اور دوسرے عوارضات کے سامنے آنے کی وجہ سے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ دوسرے معنی کیا ہیں دوسرے معنی استیلا اور غلبے کے آتے ہیں تصرف اور تدبیر کے آتے ہیں اور بلند اور بلند مرتبہ ہونے کو ظاہر کرنے کے آتے ہیں استیلا کے معنی اہل سنت و علماء نے سمت سوا سمت سوا العرش اور الرحمان اللہ توا کے معنی استعلا اور استیلا کے معنی کیے ہیں استوا العرش استولا العرش تدبیر کے لیے تصرف کے لیے کائنات کا نظام چلانے کے لیے کائنات کے نظام کو میں آکام کو نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کو ذمہ داریاں سونپنے کے لیے اور جہاں پر استوا لاشے کا مضمون ہے ساتوں جگہوں پر قرآن پاک میں آپ کو ان مضامین سے اس کی پوری پوری مدد ملے گی کہ اللہ جل جلالہ نے جب بھی استوا لاشے کا مضمون بیان فرمایا ہے تو وہاں تدبیر اور تصرف کے معنی فرمائے اس وجہ سے علماء نے یہ معنی کیے اور وہ بھی اس ضرورت کی وجہ سے کیے تاکہ لوگوں کے عقیدے میں اس آیت کے معنی کو سمجھ کر دوسرے معنی غلط معنی سمجھ کر بے عقیدگی نہ پیدا ہو جائے غلط عقیدگی نہ پیدا ہو جائے اور ایک آدھا گھنٹہ ہوتا تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ دس پندرہ منٹ میں ہو جائے لیکن اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک چھوٹی سی چیز ذکر کر دیتا ہوں میں ویسے ہی بغیر پیپروں کے کیونکہ پیپر میں لمبی ہو جائیں گی بات اور تھوڑا سا اس مضمون کی چاشنی بھی آپ کو ہو جائے گی جو عام طور پر وحیت الوجود وغیرہ کے مضامین سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وحیت الوجود کا اصلی مضمون نہیں ہوتا یہ اس سے ریلیٹڈ ہے اس سے ملتا جلتا ہے تھوڑا سا اس کو میں ذکر کروں گا اور اس کی وجہ کیا ہے خاص وہ یہ ہے کہ ہم کو اس مضمون کو تھوڑا سا عالموں کو خاص طور پر لے لینا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ حقالہ جل جلالہ ہر جگہ موجود بھی ہیں پھر کسی مکان میں مقید بھی نہیں ہے مکان کسی مکان کے ساتھ میں ان کو مقید نہیں کر سکتے حتیٰ کہ عرش کے ساتھ میں بھی نہیں کر سکتے کیونکہ مکان ہونے کے لیے تحجز ہوتا ہے مکان ہونے میں حادث ہوتا ہے مکان مکان دو مکین کا مکین کا محیط ہوتا ہے عرش جو ہے نا محیط ہو جائے گا اللہ پاک محاط ہو جائیں گے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں کرسی مجھے گھیری ہوئی ہے سمجھ آ رہا نہیں جب مجھے گھیر لیا کرسی میں تو میں محدود ہو گیا اب میں ادھر نہیں ہوں میں ادھر نہیں ہوں تو مکان اللہ کے عرش کو بھی اللہ کے لیے مکان نہیں تسلیم کیا جا سکتا اس لیے کہ عرش اگرچہ اپنی جگہ پر کتنا ہی بڑا ہے اللہ کی مخلوقات میں سے بڑی مخلوق ہے اتنی بڑی مخلوق ہے کہ چار فرشتے اس وقت اس کو اٹھائے ہوئے ہیں اور تفصیل مظہری میں حضرت خالی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت نقل فرمائی ہے وہ تفصیل سے اس کے اندر یہ مضمون ہے کہ یہ جو عرش کے حاملین ہیں ایک ایک فرشتے کے اندر اتنا عزم اتنے اس کے اندر حجم ہے اتنی جسامت ہے اس کی جو اس کے لائق ہے جسامت ویسی مجردات ہیں یعنی مجرد میں مادہ ہیں جو جسم تو ہیں لیکن مجرد میں مادہ ہیں مادیات میں تو اپن لوگ آتے ہیں مگر وہ اتنے بڑے ہیں ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک فرشتے کے دو موڈوں کے بیچ میں ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کسی کے دو موڈوں کے بیچ میں تل ہوتا ہے ظاہر ہے کہ چار فرشتے ایسے اٹھائے ہوں اور قیامت کے دن اس کو آٹھ اٹھانے والے ہیں تو عرض چاہے کتنا ہی بڑا ہو لیکن ہے وہ مخلوق اور ہے وہ محدود سمجھ میں آگے بات اس لیے عرش پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکان عرش کو بھی اللہ کا مکان نہیں کرا سکتے جب عرش کو نہیں کر سکتے تو کسی چھوٹی چیز کو بھی نہیں کر سکتے مگر اس کے باوجود یہ کیسا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہر جگہ ہوتے ہیں یہ خلجان ہے نا تھوڑا سا تھوڑے سے اس خلجان کو دور کرنے کی ایک ہلکی سی کوشش میں کرتا ہوں دوسرے مضامین جب آپ اس کے ساتھ ملا لیں گے کسی وقت میں اگر اللہ نے توفیق دی مولانا نے پھر کبھی ایسا پروگرام رکھا تو انشاءاللہ دوسرا سنانے کی کوشش کریں گے کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے اس کو تھوڑا سا میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ مکان جو ہے یہ خود کیا چیز ہے اس کو پہلے سمجھنے کا ہے مکان کی تعریف کیا ہے ایک تعریف تو وہ ہے جو اپن منطق میں پڑے ہوئے ہیں جس میں حاوی کے سطح ظاہر سطح باطن سے جس میں مہوی کا سطح ظاہر مماد کرتا ہے وہ اس کا مکان ہے وہ ہے نا جس میں حاوی اب جیسے یہ ہے نا یہ میں اس میں پکڑ لیا یہ جس میں حاوی یہ جس میں مہوی اس کا جو سطح ظاہر ہے اس کا جو سطح باطن ہے اس کا نام مکان ہے ایک تاریخی ہے صوفیہ یہ تعریف قبول نہیں کرتے اور عرب سے بھی قبول نہیں کرتا اس کو اور والا دوسرے متکلمین قبول نہیں کرتے اس کو عام متکلمین جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بودھ ہے یہ ایک دوری ہے مکان جو ہے نا ایک بودھ اور ایک ایک اس خلا ہوتا ہے جو کہ موجود فی الخارج ہے لیکن مستقل تعطل اس کو حاصل نہیں ہوتا کچھ کوئی چیز مستقل نہیں ہو لیکن موجود فی الخارج ہے اور وہ مانع نہیں ہوتا کسی چیز کے لیے اس کو ایک ایک تفسیر چار تعریفیں اس کی کرتے ہیں یہ لوگ اس میں سے ایک تعریف یہ ہے بورڈ ہے مجرت ان مادہ ایک ایسا بورڈ بورڈ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں لوگ تاکہ ذہن میں ایک مسافت آ جائے اب آپ آپ جتنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں سزا کے مقابلے میں آپ بیٹھے تو اسی جگہ پر ایک چیز آپ کو فرق کرنا ہی پڑے گا کہ وہاں پہ ہوا نہیں ہے بولتی جیسے ہوا نہیں ہے ہوا کو بھی ہٹا دو تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ آپ ویسے جا رہے ہیں تو انہیں ملتے بھی جا رہی ہے آپ کو ساتھ ساتھ گھر کو بہتر ہے برابر بیٹھے تو بھی ہے لیٹے تو بھی ہے سو رہا اس کو یہ لوگ فلاسفہ والے حیلا کہتے ہیں بھی اس کے بولتے لوگ تو بہت کا نام ہے اصل قصہ کیا ہے یہ مکان جو ہوتا ہے جس کو ہم جگہ سے تعبیر کرتے ہیں یہ بے شمار قسموں کا ہے اصل میں تھوڑا سا ہم اس کو سمجھتے ہیں مادیات کے اندر روحانیات کے باحث الگ ہے اور اللہ تعالیٰ کے مکان کی بحث الگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن مادیات اور مجردات سے ہٹ کر ہوئے وہ وہ ایک اسم ہے اسما الہیہ میں سے صوفیہ کے پاس یہ جو مادیات کے اندر جسمانیات ہیں مخلوقات کے اندر جسمانیات ہیں اور روحانیات ہیں تو جسمانی اور جسم والی جو چیزیں ہیں ان کے مکان تین قسم کے ہوتے ہیں ان کی جگہ تین قسم کی ہوتی ہے ایک کثیف ایک لطیف ایک الطف کثیر جیسے یہ زمین ہے چیزیں ہیں زمین سے بنی ہوئی چیزیں ہیں یہ جو ان کا جو مکان ہوتا ہے ان کی جو جگہ ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے تزاہم ہوتا ہے کثافت ہوتی ہے ٹکراؤ ہے دوری اور نزدیکی ہوتی ہے اب حیدرآباد بمبئی سے دور ہے بمبئی سے زیادہ جدہ دور ہے جدہ سے زیادہ انگلینڈ دور ہے ہے نا اس اور بہت ہوتا ہے بیت بار بادن آباد بادن یہ مکان یہ کثیف چیزوں کا مکان کہلاتا ہے حصیب سے ہے وہ مکان ہے یہ سمجھنا بہت آسان ہے ایک ہوتا ہے لطیف چیزوں کا مکان کثیف سے الگ ہوتا ہے لطیف چیزوں کے اندر جیسے ہوا ہے مٹی کے مقابلے میں زمین کے مقابلے میں ہوا لطیف ہے ہوا پانی ان کا جو مکان ہوتا ہے ہوا کا یہ اس کے مقابلے میں لطیف ہے اس کے اندر کیا ہے جو چیز کثیف کے مکان میں دور ہے اس کے مکان میں قریب ہوتی ہے جو چیز کثیف کے مکان جو مسافت کثیف کے لیے درکار ہوتی ہے لطیف کے لیے وہ مسافت تھوڑی ٹائم اس کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کی جگہ الگ ہے اس کی جگہ الگ ہے مگر اس کے اندر بھی تزاہم ہوتا ہے تزاہم کا مطلب ہے اس کے اندر بھی ایک ہجوم ہوتا ہے ایک ٹکراؤ ہوتا ہے وہ ٹکرا ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز میں ہوا ہے اگر آپ اس میں دوسری ہوا رکھنا چاہ رہے ہیں تو نہیں آتی جب تک کہ وہ ہوا خالی نہ کریں آپ اور اگر ہوا پہ ہوا بھرے تو بس ہو جاتی چولہا چولہے میں بھرتے ہیں گیس کے چولہے میں بھرتے بھرتے پھٹ گیا مر گیا بلکہ آتا نا اخباروں میں دو چاروں کی بات ہوا تھی پہلے سے اس میں اور بھرا کیونکہ وہ پہلی ہوا نکالے تو دوسری ہوا جا سکتی اس کے اندر بھی بوٹ اس کو بورڈ کہتے ہیں اور اس کو مسافت کہتے ہیں اور اس کو مزاحمت بھی کہتے ہیں یہ لطیف چیزیں ہیں ان جسموں کے اندر ایک الطف چیز ہوتی ہے کثیف لطیف الطف الطف کے اندر یہ بات ہوتی ہے اس کا مکان بالکل الگ ہوتا ہے جیسے روشنی ہے سورج کی روشنی چاند کی روشنی الطف چیزوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز مکان لطیف میں مسافت اس کی جو درکار ہوتی ہے وہ مکان الطف کے اندر وہ جا نہیں سکتی کسی چیز اور مکان الطف میں وہ اس کے اندر وسرت بہت زیادہ ہوتی ہے پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے لطافت ہوتی ہے لطافت میں بھی الطفیت ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ان چیزوں کے لیے بہت دور ہے وہ اس کے لیے بہت قریب ہوتی ہے ہوا پانی اور مٹی سے زیادہ ہوا لطیف ہے نا ہوا جو ہے مشرق سے مغرب کو پہنچنے میں جو ٹائم لیتی ہے سورج کی روشنی مغرب سے مشرق کو پہنچنے میں مشرق سے مغرب کو پہنچنے میں کتنا ٹائم لیتی ہے اگر ہندوستان کی ہوا خاص ہوا یہی پورا امریکہ کو بھیجے بولے کا جو ٹائم لگے گا بہت تیز ہوا چل رہی کتنی بولے تو ایک سو ستر میل فی گھنٹہ لیکن روشنی ادھر سورج طلوع ہوا اور ادھر مشرق سے لے کے مغرب تک سیکنڈ کے اندر پہنچ جاتی ہے اس کا مکان ایسا ہے کہ ہوا اس کو روک نہیں سکتی سمجھ آ رہا نہیں ہوا اس کو اور ہوا اس میں جا نہیں سکتی مکان الطف میں مکان لطیف والی چیز نہیں جا سکتی مکان لطیف میں مکان کثیف والی چیز نہیں جا سکتی مکان لطیف کا اثر کثیف پر پڑتا ہے مکان الطف کا الطف الطف چیزوں کا اثر لطیف چیزوں پر پڑتا ہے انہوں انہوں اس میں نہیں جا سکتے اس کے اندر جگہ ہونا کیسے سمجھ میں آتا اس میں جگہ ہونا ایسا سمجھ میں آتا کہ یہ پوری کی پوری فضا مسجد کی دروازے وغیرہ بند کر دیے بالکل جو ہے نا سیل کر دیے اور جو ہے نا والا ایئر ٹائٹ کر اس اس کو تو تو کے اندر ہوا بھری ہوئی آپ اس کے بعد بتی جلا دو روشنی کے لیے بتی جلا دو اس بتی کے جلنے میں یہ ہوا روکتی ہے کیا کہ میں ہوں یہاں پہ تو نہیں آ سکتی اس بتی کے روکنے میں یہ ہوا اس کی روشنی کو روکنے میں ہوا روکتی نہیں ہوا مزاحمت نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں لطافت پائی جاتی ہے اس سے اور اتنی ہے اس کی جو جگہ ہے وہ اتنی زیادہ ہے وہ کہ اس اس کو سے کوئی بحث ہی نہیں ہے بے پناہ جگہ ہے اس کے اندر کیونکہ انہیں جا ہی نہیں سکتی اس میں مگر ہے وہ اسی میں اب یہ بیس بچیاں مثلاً فرض کرو پندرہ بیس جو بھی جلائے گئے بچیاں جل رہی ہیں ان بیس کے ساتھ میں بیس ہزار بچیاں آپ اس میں لگا دیں گے تو بھی جلیں گے وہ اور روشنی نکل کے نہیں بھاگتی بس نہیں ہو جاتی ایک دم پھٹ جائیں گے نہیں ہوا پھٹ نہیں جائیں گی اس میں ہوا اس لیے نہیں پھٹتی کہ روشنی کا مکان ہی الگ ہے بالکل روشنی کے مکان میں نہیں جاتی پانی روشنی کے مکان میں نہیں جاتا مٹی پانی کے مکان میں نہیں جاتی اس کا مکان اپنا الگ ہے ایک دلیل اس کی اور بہت اچھی ہے وہ یہ ہے کہ جب آگ جلائی جاتی ہے پانی کے اوپر پانی کے نیچے اور پانی گرم ہو جاتا ہے تو آپ ایک چیز دیکھیے کہ آگ کی خصوصیت جو ہے نا وہ جلانے کی آگ کی حقیقت اخراق ہے جو صورت آگ کی ہے وہ اس کی صورت ہے وہ اس کی حقیقت نہیں ہے اس صورت کی خصوصیت اضاعت ہے روشنی ہے اور جلانا اس کی حقیقت میں سے اور پانی کی حقیقت رتوبت ہے نہیں جلانا ہے جب چولہے پہ پانی کو گرم کیا جاتا ہے تو پانی نہیں جلاتا کبھی بھی آگ ہی جلاتی ہے آگ کا مکان ہے پانی کے اندر جس میں پانی نہیں جاتا کیونکہ اجتماعی ضدین محال ہے آگ آگ جو ہے نا پانی کی ضد ہے پانی جو ہے نا وہ آگ کی ضد ہے اجتماعی اب جو چیز جلا رہی ہے وہ آگ ہی جلا رہی ہے تبھی تو وہ پانی گرم ہوا ہے وہ پانی کے اندر وہ آگ کی روشنی جو آئی آگ کی حرارت جو آئی ہے اس حرارت میں اتنی لطافت ہے کہ پانی اس کو روک نہیں سکتا آنے سے اور انہیں آ جاتی برابر اور اس کو بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ اس کی برداشت کے اعتبار سے بہت زیادہ دیر بہت سے جاتا ہوں ایک وقت آتا کہ بہت تمجھو اس کی برداشت کے باہر ہو جاتی ہے وہ چیز تو یہ کثافت والی چیزوں کا مکان ایک سے ایک ایک سے ایک آگے کا ہے اس کے بعد شروع ہوتے ہیں روحانیات کے مکان روحانیت کے اندر جو ہے نا روحانیات ادنا کا مکان یہ کہلاتا ہے کہ جو آسمان اول کے فرشتے ہیں اور فرشتے پہاڑوں پر جو مقرر ہیں پانی پر جو مقرر ہیں اور مخلوقات کی تدبیر میں جو فرشتے ذمہ دار لگائے ذمہ داری دیے گئے ہیں ان کا جو مکان ہے وہ ان تینوں کے مکان سے لطیف ہوتا ہے ان تینوں کے بھی مکان سے وہ لطیف ہوتا ہے پھر یہ ملے عام طور پر ملائی کا یہ سافرہ کہلاتے ہیں ان سے اوپر جو اوپر کے فرشتوں کے جو مکانات ہیں ان کے رتبے رتبے بے شمار ہیں حتیٰ کہ الین کے مکان کا یہ حال ہے کہ کے مکان میں ملائکہ ادنا داخل نہ صرف داخل نہیں ہوتے بلکہ اس کو دیکھ بھی نہیں پاتے ملائکہ علی جو ہیں ملائکہ کا ان کو نظر نہیں آتے ان کو نظر نہیں آتے حالانکہ وہ خود ہی مجھے نظر نہیں مارتا ان کی جگہ اتنی لطیف ہوتی علی کا حال یہ ہوتا ہے کہ علی میں اتنی لطافت ہوتی ہے کہ ان کا کھلے دروازے سے اور فضا میں سے آنا جیسا ہے پتھر میں سے دیوار میں سے آنا ان کو ویسے ہی ہے اسی لیے اسرائیل علیہ السلام جب جان نکالنے کے لیے آتے ہیں اگر کسی کو بند کر دیا تو نہیں نکالتے کیوں ابھی ذرا جلدی نکال لیتے گٹ کیا مر گیا بولتے نا مرے تو کیا اسرائیل نہیں آئے تھے وہاں ملائکہ علیین کے مکان میں اتنی لطافت لطافت کو سمجھنا ہے اصل میں میدان لطافت کو سمجھنا ہے لطافت اور کثافت کے مضمون کو علیین کے مقام میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان کا جو مکان ہے ان کی جو جگہ ہے جس میں ان کا آنا جانا ہے ان کے لیے نزدیکی اور دوری کوئی چیز نہیں ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے نا وہ اپنے مقصد تک آ جاتے ہیں دیکھیں ان سب میں دوری ہے ان سب میں ایک بودھ پایا جاتا ہے مکان الگ لطیف سے لطیف ہونے کے باوجود دوری ہے وہ یہ کہ ملائی کے ان کو کہیں قرب اور بور کوئی چیز نہیں ان کے واسطے مگر حرکت چاہیے ان کی حرکت ہوتی ہے اگر تو ایک سیکنڈ میں آئے لیکن سیکنڈ میں تو حرکت ہی ہے حرکت ہوتی ہے اس کے آگے روح انسانی کا مکان قرار دیا گیا ہے صوفیہ کے کشت میں یہ بات آئی ہے کہ ملائکہ علیین سے زیادہ لطیف انسانی روح کا مکان ہے اور روح انسان کے اندر جو روح ہے روح انسانی الگ ہے روح نفسانی الگ ہے روح حیوانی الگ ہے اخلاق سے پیدا ہونے والی روح حیوانی ہوتی ہے اس کا قلب عام طور پر دل ہوتا ہے دماغ کے اندر جو پائی جانے والی روح ہوتی ہے اس کا وہ اس کا مرکز جو ہے وہ اصل دماغ ہوتا ہے اور ان دونوں یہ دونوں تصرف میں ہوتے ہیں روح انسانی کے روح انسانی میں خروج دخول اتصال انفصال الگ ہونا یہ سب نہیں پایا جاتا اسی وجہ سے صوفیہ جو ہے نا روح انسانی کو خارج جسم مانتے ہیں کہ وہ متصرف ہے اس کے اوپر خالی مگر اس کے باوجود اتنی لطافت اس میں ہے کہ اس کو جسم سے تعلق پیدا ہونے میں آنے میں جانے میں کوئی کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہوتی آپ اسے اندازہ فرمائیے کہ یہ مخلوقات کے مکانوں کی بحث ہے تو حق تعالیٰ جل جلال کا جو وجود ہے جو کہ واجب الوجود ہیں ان کے لیے جس مکان کو آپ فرض کریں گے سوچیں گے اس کے لیے نہ لمبائی ہوتی نہ بودھ ہوتا نہ مسافت ہوتی نہ اتصال ہوتا نہ انتصال ہوتا نہ خروج ہوتا نہ دخول ہوتا نہ نزول ہوتا نہ رفع ہوتا نہ فوق ہوتا نہ تحت ہوتا نہ قدام ہوتا نہ قلب ہوتا نہ یمین ہوتا نہ نسا یسار ہوتا پورا کا پورا پوری کی پوری کائنات اور کائنات سے بھی یہ کچھ بھی نہیں ہے حق تعالیٰ شاہوں کے وجود کے لیے تو یہ تو ایک ذرہ ہے پورا حق تعالیٰ شاہوں کے لیے کوئی چیز کبھی بھی معنی نہیں ہو سکتی کوئی چیز کہیں بھی مانے نہیں ہو اور اس سے حق تعالیٰ شاہوں کی ذات خراب چیزوں سے کے پاس وجود کو فرد کرنے سے ماننے سے تسلیم کرنے سے ان کی ذات منجا رہتی ہے پاک رہتی ہے وہ متصف نہیں ہوتی معمولی چیزوں کے اندر یہ ہے سورج کا نور سورج کی روشنی جب تہارت خانے میں آ جاتی تہارت خانے میں سورج کی روشنی آ گئی سورج گندا ہو جاتا یا روشنی گندی ہو جاتی حالانکہ وہ دھوپ آنے کے بعد ان کی بدبوں میں اور اضافہ ہو جاتا تقویت مل جاتی نا بھائی مگر خود روشنی متاثر ہوتی ہے اس سے متاثر ہونے کی کوئی بات ہی نہیں مخلوق کے اندر یہ بات ہے کہ وہ کسی مضبوط جگہ سے حضورات کی جگہ پر نجاست کی جگہوں کے اوپر اس کا وہاں اس کا ضرور ہو جانے سے مجھے اختصاف نہیں ہوتا اسے متفق نہیں ہوتی اس مخلوق میں جب یہ چیز ہے تو خالد تعالیٰ جل شان ہو وہ کسی بھی مکان کی جگہ پر موجود نہ ہو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ابھی بیوقوف سوچتا کیوں نہیں تو ہو کسی جگہ اور خدا نہ ہو یہ کیسی بات ہے یہ مخلوق ہو اور خدا نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے تو دیکھے اور خدا نہ دیکھے تو سنے اور خدا نہ سنے تو بولے اور خدا نہ بولے تو ہو اور خدا نہ ہو یہ کیسے ہماری جو روح ہے پیشاب بول براز نجاسا خون اور جنا والا پیپ جتنے اخلاق اخلاط ہیں بسان یہ وہ سب ہے نا روح متاثر ہوتی ہے اس سے حالانکہ وہ تو ہر ہر ذرے میں ہوتی ہے اس لیے ہفتالہ تالہ جلے جلا وہ کہیں ہیں جگہ کے ساتھ خاص کر کے ایسا بھی حکم نہیں لگا سکتے نہیں ہے ایسا بھی حکم نہیں لگا سکتے ہیں بول کے اگر بولیں گے تو مقیت کرنے کا مضمون چونکہ پیدا ہوتا اسے نہیں لگا سکتے مقیت نہیں کر سکتے نہیں ہے اس سے بھی نہیں بول سکتے اسے کہ ان کے لیے ہونا وہ ان کے ساتھ نہ خروج ہے نہ رقول ہے نہ اقتصاد ہے نہ انفصال ہے ویسی کیفیت ہے اس لیے یہ ہے کہ مکان نہیں مکان کے ساتھ اللہ رب العزت مقید نہیں ہوتے ہوئے ہر جگہ موجود ہے مگر ہمیں جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ادب ضروری ہے رعایت ادب ضروری ہے اللہ پاک ہر چیز کے خالق ہیں اللہ پاک ہر جگہ موجود ہیں اللہ ہر چیز کے حافظ ہیں اللہ ہر چیز کے رب ہیں اللہ ہر چیز کے ساتھ ہیں اللہ چیز کی اول و آخر و ظاہر بات ہی نہیں مگر بولنے کے واسطے اب ان لوگوں نے اٹھایا مسئلہ ایسا لوگوں کا دماغ خراب کرنے کے واسطے کیونکہ بے ادب خود ہیں دوسروں کو بے ادب بنانا چاہتے ہیں خاصرات کا مسئلہ اٹھا دیا خاصرات نے کسی اور چیز کو بھی مثال میں لے سکتے تھے مسجد میں بولے تو بھی اس کی بات ہوتی تھی کسی اور جگہ بولے تو بھی اس کی بات ہوتی تھی گھر فرق مراتب نے زندگی تھی حفظ مراتب ضروری ہوتا ہے اسی لیے اللہ جو چیز تبان انسانوں کے نزدیک مکرو ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی عموماً مریض تو بخو یشکی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے حالانکہ اصل کیا ہے بیماری بھی وہی دیتا ہے شفا بھی وہی دیتا ہے لیکن نہیں بولنا ہے ادب نہیں ہے وہ کیونکہ آپ کے نزدیک وہ چیز بیمار ہونا آپ پسند نہیں ہے تو اللہ کو بننا ہے کہ آپ ایک ناپسند کام کرے پھر اس کی تقریر میں جانا کہ آپ کے لیے تو وہ ناپسند نہیں ہے لیکن ہمارے لیے تو پسند ہے نا اس سے گن جاتا ہے اس سے میں آ رہا نہیں آ رہا یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان فرماتے ہیں مقد احسن ابھی از اخرجنی جنی میرت اللہ نے کتنا بڑا مجھ پر احسان فرمایا کہ مجھے جیل خانے سے نکال دیا اور ڈالا کون تھا نہیں بولتے ڈال میں جیل خانے میں گیا تھا یا میرے کو جو ہے نا زلخہ ڈالی تھی کچھ بھی ہوا تھا جو بھی وائرل ہوا تھا مگر ظاہر ہے کہ فائل تو شے کے اللہ پاک ہے اللہ و خلاق ہما تعمل وہ بالکل بیک محیط مگر یہ کہ ادب یہ ہے کہ جو چیز مقروف زبان ہوا کرتی ہے اس کا انتصاب حق جل جلال کی طرف نہیں کیا جاتا بولا نہیں جاتا عام طور پر اس کو مفہوم میں رکھا جاتا ہے حتیٰ کہ قرآن پاک میں یہی تعلیم دی گئی ہمیں خیر وہ والا کل شعین قدیر مالک الملک والی آیت میں خود اللہ مالک الملک الملک منتشا وطن جو منتشا و تو دل منتشا بھی ادی کل خیر آپ کے ہاتھ میں خیر ہے بولنا نہیں ہے کہ شر بھی آپ کے ہاتھ میں ہے سمجھ آ رہا نہیں تو پھر ایک خالق احرمن ہو جاتا ہے خالق یزدان ہو جاتا یہی تو عیسائی کیا نام اس کا مجوسیوں کی یہ تو پنچایت ہے بولے بری برائی کا خالق اللہ کو کیسا ماننا لہٰذا احرمن کا خالق الگ ہے اچھا یہ کہ خالق اللہ پاک لے لیا یزاں یہ یزاں الگ ہو گیا احرمان الگ ہو گیا بیدی خیر بولنے کا ہے حالانکہ بیدی خیر ہے بشر ہے مریض تو بابا یشکین بولنا ہے حالانکہ مریض مرض بھی ہوئی رہتے ہیں پھر اس کے بعد شفا بھی ہوئی عطا فرماتے ہیں تو عام طور پر یہ نہیں بولا جاتا کہ اس دن جا کے پیدا کرنے والے اے بلو برات کے پیدا کرنے والے میری دعا قبول کر لیں اصل دعا کرتے کیا حالانکہ ہیں ان کے وہ خالق ہر شے کے اللہ ہر شے کے خالق ہیں اللہ ہر شے کے مالک ہیں اللہ ہر شے کے رب ہیں اللہ ہر شے کے حافظ ہیں اللہ ہر شے کے محیط ہیں اللہ پاک ہر شے کو محیط ہیں وہ ہر ہر ہر چیز کے ساتھ ہیں وہ قریب قریب سے قریب تر ہیں ان کا قرب کا مضمون ایسا ہوتا ہے کہ وہ باطن کے باطن کے باطن کے باطن کے باطن سے بھی اس کا ان کا مکان اتنا ورا الورا ہے کہ کسی انسان کے وہم و خیال میں نہیں آ سکتا کوئی انسان سمجھ بھی نہیں سکتا ان کے مکان کو اور کوئی مخلوق ان کے مکان تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے اس وجہ سے وہ اپنی ذات میں سبحان ہیں پاک ہیں اس کے باوجود وہ مستوی الرش بھی ہیں اس کے باوجود وہ ہر جگہ موجود بھی ہیں بس یہ تھوڑی سی مختصر باتیں ادھر ادھر سے چندہ کر کے لایا تھا اس نے دے دیا آپ لوگ اپنے مدد سے پورے چندوں پہ چلتے ہیں تو یہ بھی چندہ ہی ہے تھوڑا سا چندہ کتابوں سے کیا کل بیٹھ کے وہاں سے میں نے لے کے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے اور امت مسلم اپنے ہمارے بھی اور امت مسلمہ کے عقائد کی حفاظت کے ذریعے ہم سب کے مربی حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمان صاحب کے ساتھ بسر احترام درخواست کرتا ہوں دعا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الأمر كله بيدك